كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوستی كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا جب ہمارے سامنے سرور کونین آقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اور آپ کی زندگی کے گوشے آتے ہیں اور آپ کی زندگی کے حسین مناظر ہمارے آنکھوں کے سامنے آتے ہیں مکے کی وادی اور مکے کی گلیاں اور محلے تصورات کی دنیا میں ہم انہیں سوچنے لگتے ہیں سمجھنے لگتے ہیں کہ راستہ ایسا ہوگا کانٹے ایسے ڈالے گئے ہوں گے حرم شریف کا نقشہ اس زمانے میں ایسا ہوگا آخا اس مقام پر سجدہ کر رہے ہوں گے اور ابو جہل کی ٹیم اوجھڑی لا کر اونٹ کی آپ کو یہاں ڈال رہی ہوگی فلاں مقام ہوگا فلاں جگہ آپ نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے آپ نے اپنے لو آپ کا ذرہ تھوک کا ایک ذرہ کھارے پانی میں ڈالا پانی میٹھا ہو گیا کنکریاں کلمہ طیبہ پڑنے لگیں اور آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر چاند شرما رہا ہے سورج شرما رہا ہے اور آپ کے پسینے مبارک کی ایک بوند میں دنیا بھر کی خوشبوئیں سموئی ہوئی ہیں اور آپ کی جس میں مبارک کی مہک جنت کی خوشبو کو پیچھے چھوڑ رہی ہے بہت تڑپتا ہے دل اور مچلتی ہے جان کہ ہم نے کون سا گنا کیا کون سی خطا کی کہ اللہ نے ہمیں کافروں کے ماحول میں پیدا کیا اللہ نے ہمیں چودہ سو سال بعد بھیجا نہ ہم صدیق کو دیکھ سکے نہ فاروق کو دیکھ سکے نہ بدر کو دیکھ سکے نہ ہنین کو دیکھ سکے نہ نبی کے چہرے کو دیکھ سکے نہ ہماری بہن حضرت فاطمت فاطیمتہرا رضی اللہ تعالی نہ جب مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر کھیل رہی تھیں ہم نے اس بہن کے چہرے مبارکہ کو بھی نہیں دیکھا حسن اور حسین کے ساتھ ہمارے بچے کھیلتے ہم نے وہ منظر بھی نہیں دیکھا اور بہت صدمہ ہوتا ہے اہل ایمان کو اس شاخ رسول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والوں کو میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ کا کوئی کام ابس نہیں ہوتا اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا اللہ کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا زمانے پر نگاہ ڈالیں اپنے سماج پر سوسائٹی پر معاشرے پر اپنے آپ پر اپنے گھرانے والے پر اپنی بیگم صاحبہ پر اپنی لڑکیوں پر اپنے لڑکوں پر اور پھر وہ جو بیان میں بیٹھ کر مجلس میں بیٹھ کر اور جمعہ میں بیٹھ کر جو طبیعت مچلتی تھی کہ ہم مکے کے وادی میں چلے جائیں مدین طیبہ کی پرنور فضا میں چلے جائیں اور ریاض الجنہ میں آقا کی اقتدا میں صحابہ کرام اور خلفۂ راشدین کی اقتدا میں نماز پڑھیں گمبد خزرہ کو دیکھتے رہیں اور بدر کو دیکھتے رہیں ہنین کو دیکھتے رہیں ایک طرف یہ منظر اور ایک طرف ہماری گھریلو حالتیں تو یقیناً آپ اللہ کے دربار میں دو رکعت شکرانی کی نماز پڑھیں گے کہیں گے اے رب تیرا شکریہ کہ آپ نے ہمیں آقا کے زمانے میں نہیں پیدا کیا مکے میں نہیں بھیجا مدینہ طیبہ میں نہیں بھیجا چلو آخا کے پردہ فرمانے کے بعد خلفاء راشدین کے زمانے میں یہ بھی نہیں بھیجا چلو تابعین کے زمانے میں اس زمانے میں بھی نہیں بھیجا تب تابعین کے زمانے میں چلو اس زمانے میں بھی نہیں بھیجا چلو ائمہ کے زمانے میں اس زمانے میں بھی نہیں بھیجا محدثین کے زمانے میں اس زمانے میں بھی نہیں بھیجا ایک ایسے زمانے میں جس میں چڑھتے سورج کی پوجا ہوتی ہے کفر کا بول بالا ہے باطل کا بول بالا ہے حق کا منہ بظاہر کالا ہے حق چھپتا ہوا نظر آتا ہے حق بھاگتا ہوا نظر آتا ہے اور باطل جیتتا ہوا نظر آتا ہے سچ واروں میں پناہ لے رہا ہے اور جھوٹ پارلیمنٹ میں چیخ رہا ہے سدائیں بازاروں کے اندر لگا رہا ہے آپ کہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ اس زمانے میں خدا نے ہمیں پیدا کیا کیوں حدیث پاک میں آتا ہے روایتوں میں آتا ہے کہ آقا کے زمانے میں منافق کی ہمت نہیں تھی منافق کون کافر سے بدتر منافق کون یہودی سے بدتر منافق کون عیسائی سے بدتر مشرق سے بدتر اس لیے کہ اللہ نے کلام پاک میں رشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر جائے گا اور یہ بات اللہ نے یہود کے بارے میں نہیں بتائی اللہ نے کافر کے بارے میں نہیں بتائی اللہ نے مشرق کے بارے میں نہیں بتائی لیکن منافق کے بارے میں اللہ نے کلام پاک میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر جائیں گے یہ منافق جو بظاہر مومن تھا بظاہر مسلمان تھا جیسے کہ ہم لوگ ہیں ہمیں پوچھا جائے تم کون ہو تو ہم کہیں گے مسلمان ہمیں پوچھا جائے تمہارا دھرم کیا ہے ہم کہیں گے اسلام ہمیں پوچھا جائے تمہاری ختنہ ہوئی ہے ہم کہیں گے ہاں ہمیں پوچھا جائے کہ نکاح میں دفتر کہاں سے آتا ہے تو ہم کہیں گے مسجد سے ہمیں پوچھا جائے پنڈت آتا ہے ملا تو ہم کہیں گے ملا ہمیں پوچھا جائے کہ مرنے کے بعد تمہیں کیا مسان کے اندر خاک میں ملا دیا جاتا ہے یا جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے یا مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں کے قبرستان میں اور ہمارے چہرے ہمارا لباس ہمارا ظاہر ہمارا قول ہمارا فیل ہمارا دل ہمارا دماغ ہمارا خون کا قطرہ قطرہ کفر کے اندر ڈوبا ہوا ہے شرک کے اندر ڈوبا ہوا ہے اس زمانے کے اندر ہم جیسے جو منافق تھے جنہوں پوچھنے پر کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں وہ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ بلّہ وہ بھی یوم آخر لوگوں میں کچھ لوگ تھے وہ یوں کہتے تھے ہم اللہ پر ایمان لے آئے اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ایمان مجمل انہوں نے پڑھا ہوا تھا ایمان مفصل انہوں نے پڑھا ہوا تھا روزہ رکھتے تھے جہاد کو جانے کا دعویٰ کرتے تھے زکات دینے کا دعویٰ کرتے تھے یہ تھے منافق اور منافقوں کی فہرست اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرما دی تھی پہلی سب کا تیسرا آدمی دوسری سب کا چوتھا آدمی تیسرے کراس کا چوتھا مکان نمبر پانچویں کراس کا دوسرا مکان نمبر باپ کا نام یہ ماں کا نام یہ پیشانی پر پلا جگہ نشانی ہاتھ پر کٹا ہوا نشانی پیر پر کاٹا چبا ہوا نشانی اور گورا جسم سونا جسم گندمی جسم ساری نشانیاں اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی ایک ایک ان میں کا جہنمی کتا ہے نہ صرف ایک جہنم میں جائے گا بلکہ جہنم کے نچلے طبقے کے اندر جائے گا اس لیے ادا جا عقل منافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اي محمد صلى الله عليه وسلم ان کے نام سے میرے رب نے کلام پاک کے اندر ایک صورت کو نازل کر دیا آپ کے پاس یہ دوہری چال والے آئے نام مسلمانوں کا اور خطرہ کی علامت بتائیں جنازے کی نشانی بتائے مسجد کے ملا کے خطبہ نکاح کی نشانی بتائے دفتر نکاح مسجد کا بتائے مسلم پرسن اللہ بورڈ کا حوالہ دے اور اپنے راشن کارڈ میں ووٹنگ لسٹ کے اندر جہاں ریلیجن کا خانہ آتا ہے وہاں اسلام یہ بھریں ایسے لوگ اگر آپ کے پاس آئیں ادا جا کل منافقون نشد ان کالا رسول اللہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کالا رسول ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ یشد ان لکاذبون اللہ گواہی دیتا ہے تم ایک نمبر کے مکار اور جھوٹے ہو تم اسلام کا دعویٰ کرتے ہو جھوٹے ہو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہو جھوٹے ہو ایک ایک کی یہ ہمارے آقا کی دریا دلی تھی ہمارے آقا کی شان ستاری تھی کہ آپ نے اس کو راز میں رکھا بتایا نہیں کہ ان میں کون منافق ہے ان میں کون مومن ہے مسلمان ہے مومنوں کے جمکٹے میں آتے تھے جیسے جمعہ میں منافق آتے ہیں عید میں منافق آتے ہیں عمرہ میں منافق جاتا ہے حج میں منافق جاتا ہے قربانی کا جانور منافق کاٹتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہ لیس دکھا کر جبرائیل امین کو گواہ بنا کر وہ دفتر کھول کر اس کی ماں باپ خاندان کا حسب و نصب بتا کر آپ کہہ سکتے تھے تیرے جانور کاٹنا بیکار ہے تیرا مسجد آنا بیکار ہے تیرا قربانی دینا بیکار ہے تیرا طلاق کرنا بیکار ہے میرے محبوب کی دریا دلی تھی کہ آپ نے رحم کا معاملہ کیا کرم کا معاملہ کیا اور انتظار کرتے رہے توبہ کا انتظار کرتے رہے کہ کب یہ ایمان لے آئیں گے کب یہ تجدید ایمان کریں گے کب نفاق سے یہ توبہ کریں گے اور ان کا نفاق میدان جہاد کے اندر کھل جاتا تھا جب صحابہ کرام اور اہل ایمان اور آخا کے اصشا آخا کے چاہنے والے جب میدان جہاد کی طرف جاتے آدھے راستے میں جا کر یوں کہتے ان نبی اتنا اورا ہمارے گھروں کے اندر کوئی ہماری عورتوں کا رکھوالا نہیں ہے ہمارے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے ان نبی اتنا اورا ہی ابھی اورا اللہ نے فرمایا نہیں ان کے محافظ ہیں اور ان کے نگہبان ہیں ہے اللہ فرارا یہ تو میدان جنگ سے اور میدان جہاد سے بھاگنا چاہتے ہیں اور جب یہ بھاگے بدر میں ان کا پتا لگ گیا ان کی آئیڈینٹیفائی ہو گئی عہد میں بھاگے پتہ لگ گیا تبوک میں بھاگے پتہ لگ گیا خندق میں بھاگے پتہ لگ گیا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ان کے عمل سے ان کے کردار سے پتا لگ گیا لیکن روایتوں میں آتا ہے ان کی بھی ہمت نہیں تھی نماز کو چھوڑنے کی منافق پرے درجے کا اگلا درجے کا جہنمی ضرور تھا لیسٹ آ چکی تھی اس کا انجام اور اس کا وبال بتایا جا چکا تھا کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر جائے گا پہلی سب میں دیکھو منافقوں کی جماعت دوسری سب میں دیکھو منافقوں کا ٹولا تیسری سب کے اندر دیکھو آخا نے منع نہیں کیا نے روکا نہیں مسجد میں آنے سے لیکن ان کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جماعت کو چھوڑیں وہ نماز کو چھوڑیں اب یہ جو تمنا کیا کرتے ہیں آج کا داڑی منڈا آج کا رشوت خور آج کا حرام خور آج سود لے کر دے کر ماں کا بلاکار کرنے والا زامی جو یہ تمنا کرتا ہے کہ میں آخا کے زمانے میں ہوتا میں مکہ مکرمہ میں ہوتا میں مدینہ طیبہ کے اندر ہوتا ارے شکر کر آج جمعہ کی نماز کے بعد دو رکعت نماز پڑھ لے کہ تو اگر آقا کے زمانے میں ہوتا تو منافق بھی اس زمانے کا ہمت نہیں کیا کرتا تھا نماز کو چھوڑنے کی آج فجر کے وقت حالت کیا ہے مسلمانوں کی زہر کے وقت حالت کیا ہے عام نمازوں میں حالت کیا ہے جو کام اس زمانے کا عبداللہ ابن ابئی ابن سلول نہ کر سکا اس زمانے کا جہنمی کتا نہ کر سکا جہنم میں لہو پینے والا اور لہو چاٹنے والا اور جہنم کا کسلیم چاٹنے والا اور جہنم کا زکوم کاٹے بھرے غذا کھانے والا اسے ہمت نہیں تھی نماز کو چھوڑنے کی اور آج اسلام کا دعوی کر کر دکان کا کتا بنا ہوا ہے آفس کا کتا بنا ہوا ہے ملازمت کا کتا بنا ہوا ہے وہ کام جو منافق نہ کر سکا اس منافق کو اس زمانے میں جو زکات دیا کرتا تھا روزہ رکھا کرتا تھا جنگ کے میدان میں اور میدانی جہاد میں چلو آدھا راستہ ہی صحیح پونا راستہ ہی صحیح آیا کرتا تھا ان کے بارے میں کہا ان المنافقین فدر بدر کل اسفلی مینار کہ یہ جہنم کے نچ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے ان کی ہمت نہیں تھی یہود کا لباس اپنانے کی ان کی ہمت نہیں تھی انگریزوں کا لباس اپنانے کی ان کی ہمت نہیں تھی داڑیاں مڈانے کی ان کی ہمت نہیں تھی کلین شیو ہونے کی ان کی ہمت نہیں تھی چٹ فنڈ چلانے کی ان کی ہمت نہیں تھی حرام کام کرنے کی حرام کاروبار کرنے کی ان کا اصول کیا تھا نماز بھی پڑھتے تھے داڑیاں رکھا کرتے تھے جبے پہنا کرتے تھے نبی کا لباس اپنایا کرتے تھے اماما اپنایا کرتے تھے رمضان کا اکرام کیا کرتے تھے زکات دینے کی کوشش کیا کرتے تھے میدان جہاد میں جانے کی کوشش کیا کرتے تھے نبی کی مجلس میں سب سے آگے بیٹھا کرتے تھے آج تیری حالت کیا ہے تیرا چہرہ عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کا چہرہ میں تیرے چہرے کا موازنہ صدیق کے چہرے سے نہیں کرتا فاروق کے چہرے سے نہیں کرتا پیران پیر کے چہرے سے نہیں کرتا شیخ عبد القادر جیلانی فرید الدین گن شکر اور آزاد میری کے چہرے سے نہیں کرتا میں تیرے چہرے کا معائنہ اس وقت کے ابو جہل کے چہرے سے کرنا چاہتا ہوں ابو لہب کے چہرے سے کرنا چاہتا ہوں عبداللہ ابن ابئی ابن سلول اور اس کی جماعت سے کرنا چاہتا ہوں عبداللہ ابن سبا کے چہرے سے کرنا چاہتا ہوں میرے رب کی قسم ان کی ہمت نہیں تھی کہ اس زمانے میں رہ کر نبی کے چہرے کی مخالفت کر سکے آج تو تمنا کرتا ہے کاش میں نبی کے زمانے میں ہوتا میرے اللہ کی قسم اگر تو نبی کے زمانے میں ہوتا میں نے کہا جمعہ کی نماز کے بعد دو رکعت شکریہ ادا کرنا جیب میں ہاتھ ڈالنا روپیے کا سکہ آئے بھیگ کے آٹھانے آئے چندے کی جھولی میں ڈال دینا اے رب تیرا شکریہ مجھے بھیڑوں کے زمانے میں پیدا کیا مجھے مشرکوں کے زمانے میں پیدا کیا مجھے گائے کا پیشاب پینے والوں کے زمانے میں پیدا کیا مجھے باطل کے بول بالے کے زمانے میں پیدا کیا مجھے جھوٹ کے زمانے میں پیدا کیا مجھے فرعون کے زمانے میں نمرود کے زمانے میں شداد کے زمانے میں باطل کے زمانے میں شکریہ ادا کرو داڑھی مڈو شکریہ ادا کرو بے نمازیو شکریہ ادا کرو ٹی وی دیکھنے والو شکریہ ادا کرو ماں باپ کے نفروانو شکریہ ادا کرو بیوی کے غلاموں شکریہ ادا کرو اولاد کی پوجا کرنے والوں شکریہ ادا کرو طالب دنیا شکریہ ادا کرو طالب دولت اس زمانے کے ابو جہل کی ہمت نہیں تھی ابو جہل کے منہ پر داڑھی تھی ابو لہب کے منہ پر داڑھی تھی عبداللہ ابن ابئی ابن سلول نماز نہیں چھوڑا کرتا تھا عشق نعرے لگایا کرتا تھا زندہ باد کہا کرتا تھا نبی کے نام کے جھنڈے گاڑا کرتا تھا نبی کے نام کے نعرے بلند کیا کرتا تھا تو نام نہاد عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کی نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتا ایک نماز اس کی نہیں چھوٹی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی جماعت چھوڑ دیتا فجر میں چھوڑا زہر تک اس کی اطلاع ملی کہ صاحب ان کا آپریشن ہونے والا ہے ان کی سرجری ہونے والی ہے ان کی طبیعت ناساز ہے پیر میں لنگ آ چکا ہے چلنے کے لائق نہیں اطلاع آ جاتی صحابہ کرام عیادت کو پہنچتے لیکن اگر کسی کی بیماری کی اطلاع نہیں آتی اور زہر گزر چکی ہوتی اثر گزر چکی ہوتی حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم سمجھ لیتے کہ وہ ایمان سے خارج ہو چکا مرتد ہو چکا فجر میں نہ دکھنے پر زہر میں نہ دکھنے پر اس کے ایمان کے نکلنے کے فیصلے ہوتے تھے جمعہ میں جوتوں کے پاس آ کر کی بوت بھونکنے والے اور کبے کی ٹھونک مارنے والے کوئی صدیق فاروق نہیں کوئی خلفائے راشدین نہیں کوئی خالد ابن ولید نہیں کوئی حنزلہ نہیں کوئی عثمان و علی نہیں بلکہ میں کہتا ہوں اگر اللہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابئی ابن سلول جس کے بارے میں کہا ان المنافقین فی فکین الاسفلی من النار وہ اگر آ جاتا تیرے منہ پر پیشاب کرنا گوارا نہ کرتا تیری ہمت کیسے ہوئی نماز کے بغیر دین کا تصور نماز کے بغیر ایمان کا تصور نماز کے بغیر مومن ہونے کا تصور نماز کے بغیر مسلمان ہونے کا تصور خواب و خیال کے اندر ایمان و اسلام کے دشمن منافق نے بھی خواب نے بھی نہیں سوچا تھا اس کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ نماز کو چھوڑے کیا دیکھ رہے ہیں مرد اٹھ کر آ رہا ہے بیگم صاحبہ سو رہی ہے بالغ بچہ سو رہا ہے وہ کافر کی اولاد ہے وہ دھیلنی اور چوارنی کی اولاد ہے کیسے ہمت ہوئی نماز جیسی عظیم الشان چیز عظیم الشان دین کا رکن ایک زندہ انسان کی پہچان دل کی دھڑکن ہے خون کا دوران ہے جسم کی گرمی ہے ڈاکٹر چھو کر دیکھتا ہے جسم ٹھنڈا ہے تو دل کی طرف دیکھتا ہے دھڑکن ہے یا نہیں خون کی طرف دیکھتا ہے دوران ہے یا نہیں اگر خون کا دوران نہیں ہے اور جسم کی دھڑکن نہیں ہے اور جسم میں دل کی دھڑکن نہیں ہے اور جسم میں گرمی نہیں ہے ڈاکٹر ڈسائڈ کر دیتا ہے فیصلہ دے دیتا ہے کہ اب یہ مردہ ہو چکا ہے تیری زندگی میں فجر نہیں تیری زندگی میں اثر نہیں تیری زندگی میں مغرب نہیں تیری زندگی میں عشاء نہیں تیری زندگی کے اندر فرائض نہیں یہ کھلی ہی بھی علامت ہے کہ ایمان کا لاکھوں کروڑوں میل سے تیرا واسطہ نہیں ہے یہ جو آج یہ بات نظر آتی ہے حیدرآباد میں فساد حیدرآباد کے فساد کے اندر کافروں کی ہمت کافروں کی جرت ایمان اسلام مسلمانوں کی ہمت کے راستہ چلتے لوگوں کو وہ تانا دیا کرتے تھے ہے کوئی محمد کا نام لینے والا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی اللہ کو بلانے والا ہے کوئی کعبے کی طرف رخ کرنے والا کون کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا ابو جہل کی نسل کا ابو لہب کی نسل کا اتبا کی نسل کا شیبا کی نسل کا للکار کسے رہا ہے بدنیوں کو للکار کسے رہا ہے اوہدیوں کو للکار کسے رہا ہے تائف کے اندر صبر کرنے والوں کو للکار کسے رہا ہے شیب ابھی طالب کے مرحلے سے گزرنے والے کو للکار کسے رہا ہے کہ آسمان کا مقابلہ کرنے والے کو زمین سے ٹکر لینے والوں کو للکار کسے رہا ہے سمندر کے اندر مسلح بچھا کر نماز پڑھنے والوں کو آؤ پتنا کیے ہوئے لوگ کیوں گھروں میں چھپتے ہو کیوں گھروں میں چھپتے ہو تو مجھے تعجب ہونے لگا کہ مسلمان تو ایسی بے عزتی کبھی نہیں دے سکا پھر میرے دل نے کہا اللہ نے بات ڈالی ارے مسلمان ہوتے تب نہ مسلمان کب ہوتے جب نواز پڑھتے مسلمان کب ہوتے جب اللہ کے بلاوے پر لبئی کہتے مسلمان کب ہوتے حیال الصلاح پر جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے مسلمان کب ہوتے جب حیال الفلاح آؤ کامیابی کی طرف مسجد کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ان کو ناکام نظر آتی حیال الفلاح کا مطلب کیا ہے بلال کی صدا مشرق سے مغرب سے شمال سے جنوب سے زمین سے آسمان سے زندہ مردہ شجر حجر ہر کوئی لگا رہا رہا ہے اے مومنوں اے مسلمانوں اے نبی کے عشق کے دعوے داروں اگر تمہاری کامیابی ہے مسجد میں ہے اگر تمہاری کامیابی ہے سجدوں میں ہے اگر تمہاری کامیابی ہے سبحان ربی العالی میں ہے اگر تمہاری کامیابی ہے سبحان ربی العظیم میں ہے اگر تمہاری کامیابی ہے سنی اللہ لمن حمیدہ میں ہے اگر تمہاری کامیابی ہے قومے میں ہے اگر تمہاری کامیابی ہے سجدے میں ہے اگر تمہاری کامیابی ہے اللہ علی اباب رحمتک میں ہے اگر تمہاری کامیابی ہے بسم اللہ دخل تو وہ نوئی تو سنت الحتکاف میں ہے اگر کوئی حیال الفلاح کے مقابلے میں کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہے حیال الفلاح کے مقابلے میں دکان کی پوجا کر رہا ہے حیا الفلاح کے مقابلے میں ملازمت کی پوجا کر رہا ہے حیا الفلاح کے مقابلے میں دکان کے اجمان کی غلام داری کر رہا ہے وہ اپنے زبان حال سے کہہ رہا ہے کامیابی مسجد میں نہیں ہے بلال تو جھوٹا بلال جس نے تجھے اذان سکھائی پیغمبر الحاظ بلّہ وہ جھوٹے پیغمبر کو جس نے اذان سکھائی جبرائیل الحاظ باللہ وہ جھوٹے اے جبرائیل تمہیں کس نے اذان کے کلمات دیے اللہ نے الحاظ باللہ وہ جھوٹا یہی صاف مطلب ہے بے نمازی ہونے کا یہی صاف مطلب ہے نماز کے وقت دکان کی پوجا کرنے کا یہی صاف مطلب ہے نماز کے وقت ٹی وی دیکھنے کا یہی صاف مطلب ہے نماز کے وقت دنیا کی پوجا کا دیکھو حیال حیال الفلاح کے بعد کتنا بڑا طبقہ مسجد کی طرف لپکتا ہے اور کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ دکان کے اندر رہتے ہیں کیا ان کی ختنائیں نہیں ہوئی ہیں کیا ان کے کان کے اندر اذان پڑی نہیں گئی ہے کیا ان کے الٹے کانے میں اقامت نہیں پڑی گئی ہے اگر فرقہ وارانہ فساد میں کوئی بھیڑ کی اولاد کوئی چمار کی اولاد کوئی گائے کا پیشاب پینے والا کوئی رام کی مورتی کی پوجا کرنے والا ان کو للکارے کوئی تعجب کی بات نہیں اس لیے کہ ان کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں کفر کفر کو للکار رہا ہے شرک شرک کو للکار رہا ہے اخیم السلام ولا تکولو من المشرقین میرے اللہ نے کہا نماز قائم کرو اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ کیا مطلب ہے نماز اور کفر نماز اور شرک یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں پڑھو مومن ہو جاؤ اور چھوڑو بھیڑ کے بچے ہو جاؤ چھوڑو مشرق کے بچے ہو جاؤ دیکھو امام کے اخوال کے اندر اختلاف ہے رفیدین کرنا نہیں کرنا امام شافی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ محمد اللہ تعالی کے درمیان اختلاف ہے آمین بالجہر آمین بالسر میں اختلاف ہے بیس رکعت آٹھ رکعت کے اندر اختلاف ہے امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنا نہ پڑھنا اختلاف ہے نماز جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے نہ پڑھی جائے اختلاف ہے مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک کوئی اسلام سے باغی فرقہ ہوگا وہ شیعہ کچھ کتا ہوگا وہ بہائی فرقہ ہوگا وہ بھوروں کی جماعت ہوگی وہ ڈھیڑوں مشرقوں کی جماعت ہوگی جنہوں نے نماز کی فرضیت کا انکار کیا ہو امام شافی ہو عربی ہو اجبی ہو ہمبلی ہو مالکی ہو مقلد ہو غیر مقلد ہو سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نماز دین کے اندر فرض عین ہے مسلمان پر فرض عین ہے اس کا تاریخ فاسق ہے اور اس کو ایسے ترک کرنے والا دیکھو ایک مسئلہ علماء کتابوں کے اندر بیان کرتے ہیں کسی عمل کو چھوڑنا گنا ہے اصل میں ہمارے اکابرین ہمارے جو بڑے ہیں ان میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی اخلاق کی جھلک ملتی ہے آقا کے اخلاق کیا تھے آقا کا اسوا کیا تھا آقا کا کیریکٹر کیا تھا رحم دلی رحم دلی رحم کا معاملہ کرو کرم کا معاملہ کرو افو کا معاملہ کرو درگزر کا معاملہ کرو آخا کا معاملہ کیا تھا حریص سن علی کم بل مکمنی رعوف الرحیم کہ آپ کو اگر اختیار دیا جاتا تو آپ ابو جہل کو پکڑ کر جنت میں لے جاتے بھول جاتے کہ ابو جہل نے کیا گالیاں دی آپ کو اختیار دیا جاتا میدان محشر میں آخا ابو لہب کی انگلیاں پکڑ کر آپ اس کو جنت الفردوس کے اندر محل دلا دیتے بھول جاتے اس منظر کو آقا میرے اللہ کی قسم آقا کے دل میں امت کی اتنی محبت ہے اتنی شفقت ہے اتنی جو ہے آپ کو امت سے لگاؤ ہے میرے اللہ کی قسم مانو تم کہ لاکھوں کروڑوں بلکہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ سلاد و سلام سے لے کر قیامت تک ماں نام کی جو چیز دنیا میں آئی چڑیا میں آئی کبوتر میں آئی چیتا میں آئی شیر میں آئی ہلنی میں آئی ہاتھی میں آئی مچھلی میں آئی زمین کی مخلوق میں آسمان کی مخلوق میں اور جو ہے ہر چیز میں ماں نام کی جو چیز آئی وہ ماں اپنی اولاد سے جو مامتا کرتی ہو مانو کس کے طریقے سے نفرت کر رہے ہو کون سا در چھوڑ کر جا رہے ہو کس کی طرف پھوک کے ذرے اڑا رہے ہو ارے غور کرو یہ آپ کے محسن ہیں یہ آپ کے کرم فرما ہیں یہ آپ پر برنے مٹنے والے ہیں یہ آپ کی جنت کی فکر کرنے والے ہیں یہ آپ کو میدان محشر کے اندر کوثر کا جام پلانے والے ہیں یہ بہانے بہانے سے جنت کا پروانہ دینے والے ہیں جنت میں چلے جانے کے بعد بھی قرار سے نہیں بیٹھیں گے میرے آقا میں اور آپ اگر نبی کے جوتوں کے صدقے میں ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے میں اس لیے کہ ہمارے پاس نماز نہیں ہے ہمارے پاس سجدہ نہیں ہے ہمارے پاس ایک ذکر نہیں ہے کہ ہم قیامت کے دن رب کائنات سے یہ کہہ سکے اے رب اس سجدے کے بدلے یہ دو رکعت نماز کے بدلے ایک روزے کے بدلے اے آقا آپ کی نظر کرب ہوگی آپ کے شفاعت کا پروانہ ہوگا آپ کے عہدے کوثر کا ایک گھوٹ ہوگا ہوگا کہ اس کے صدقے میں ہم جنت کو جا سکیں گے اے آقا آپ ہمارے لیے اپنے نوازوں کو آپ نے قربان کر دیا اپنی اولاد کو قربان کر دیا اپنے آپ کو مٹا لیا آپ بہنوں بھوکے رہے فاقوں کو آپ نے برداشت کیا آپ کو جنت دنیا میں مل سکتی تھی آپ کو حد کا پہاڑ آپ کے قدموں میں ڈالا جا سکتا تھا آپ نے بلال کا سوچ کر حضرت مصعب کا سوچ کر حضرت طلحہ کا سوچ کر ہم جیسے کمینوں ہم جیسے منافقوں ہم جیسے سے دشمنوں کا سوچ کر آپ نے پیٹ پر پتھر باندھا تھا آخر راتوں میں آپ تڑپا کرتے تھے ہم ایک درود کا نذرانہ آپ کو نہیں دے سکے ایک صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ آنا پاف کرنا آخر پاف کرنا اگر یہ فرشتے ہماری بات آپ تک پہنچا رہے ہو پاف کرنا حضرت ابا عشہ فرماتی ہے تین مہینے تک وہ فاقے میں رہی حضرت حسن حضرت حسین حضرت حسن کو آپ نے دعا کی تو وہ بچ سکتے تھے زہر دے کر آپ کو شہید شہید کر دیا گیا حضرت حسین اپنے خاندان کے لیے ایک ایک گھوٹ پانی مانگتے رہے تین چلا کر حلق کے اندر تلوار کو اٹکا دیا گیا آقا یہ امت کے لیے تھا آپ کو اجازت دی گئی آپ چاہتے اپنے لیے جنت کی منزلیں نازل کر سکتے تھے حضرت عیسیٰ کے لیے حضرت موسا کے لیے من سلوا آ سکتا ہے آسمان کا دسترخوان معاہدہ آ سکتا ہے آخا امام الانبیاء ہے آپ سعید الانبیاء ہے آپ شافی شافیہ ہے آپ یہ کوسل ہے حضرت عیسیٰ پر دسترخوان آ سکتا ہے حضرت موسا پر من سلوا آ سکتا ہے جنت کی نعمتیں آ سکتی ہے میلا رب ان کو برسوں اسی سال تک بغیر محنت کیے آسمان کے میوے عرش کے میوے دے سکتا ہے آخا اما عائشہ کا پیٹ بھرنے پر آپ قادر تھے حضرت فاطمہ کو پیٹ بھر کر روزی دینے پر قادر تھے ہمیں وہ منظر یاد آتا ہے کہ جب آپ بھوک سے بے قرار ہو کر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور فرمایا کہ فاطمہ میں آیا ہوں محمد بیٹی آپ کا باپ آیا ہے محمد نبی آیا ہے کھولو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا ابا یہ بے وقت آنا کیسے ہوا فرمایا کہ مجھے بھوک نے بے قرار کیا بیٹی میں کسی کے در پر جا کر سوال تو نہیں کر سکتا تھا بیٹی کا گھر اپنا گھر ہے روٹی کا ٹکڑا کل کا بچا ہوا تو سوکھا دے دینا حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابا کیا بات ہے آج تک آپ نے طلب نہیں کیا آج آپ نے مانگا ابا حضور نے فرمایا بیٹی میرے رب کی قسم محمد کے پیٹ میں لبا داخل ہوئے سات دن سار رات گزر گئے حضرت فاطبہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ منظر یاد کرے کہ بیٹی باپ کے بھوک کے منظر کو دیکھے فاقے کو منظر کے دیکھے اللہ چاہتا وہ کا پہاڑ سونا بنا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیتا جس مسجد میں آپ نے نماز پڑھی اللہ نے اس کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا اللہ نے آپ کے ستے میں جن پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا جنت کے میوے نازل کیے جنت کے نعمتوں کو حاصل کیا میرے آقا کو کیا ایک دسترخوان نہیں دے سکتا تھا ایک کھجور نہیں دے سکتا تھا ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں دیکھ سکتا تھا فلموں کے پیچھے بھاگنے والوں داڑھی بڑھانے والوں دنیا کے کتوں تھوبا کر لو میرے آقا تمہارے لیے تڑپا کرتے تھے رویا کرتے تھے مچھلا کرتے تھے آپ کو بشارتیں تھی جنت کی آپ کو کامیابی کی بشارتیں تھی کسی پیغمبر کے لیے میرے اللہ نے ان کی زندگی کی قسم نہیں کھائی حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی لام رخ اے محمد ہم آپ کے عمر کی قسم کھاتے ہیں آپ کی زندگی کی قسم کھاتے ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں آج کا دن ہمارے لیے عید کا دن تھا اللہ کے یہاں ہمارے محبوب کی زندگی کی کتنی قیمت کہ اللہ نے ہمارے محبوب کی زندگی کی قیمت کی قسم کھائی عمر کی قسم کھائی تو ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے عمر تم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی بات کرتے ہو حیات کی بات کرتے ہو زندگی کی بات کرتے ہو میرے اللہ نے کسی پیغمبر کی قسم اور کسی پیغمبر کی زندگی کی قسم اور کسی پیغمبر کے ملک اور شہر کی قسم نہیں کھائی میرے پیغمبر کا مرتبہ میرے آقا کا مرتبہ اس سے اور کہیں آگے ہے فرمایا کہ میرے آقا کے قدم جس در زمین پر پڑے میرے آقا کے پنجے جس مٹی پر پڑے اللہ نے اس مٹی کی قسم کھائی اور فرمایا لا اقسم بھی حاضل بلت وانتا ہل بھی ہاضل بلت محمد میں مکے کی قسم کھاتا ہوں مکے کی قسم اس لیے نہیں کہ مکے میں صفا ہے مکے میں مروا ہے مکے کی قسم اس لیے نہیں کہ مینا ہے مزدلفہ ہے بنا پہلے بھی تھا مستلفہ پہلے بھی تھا عرفات پہلے بھی تھا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر منہر گئے تھے مینا اس وقت بھی تھا صفا کی چوٹی تھی اور مستلفہ تھا اور مربع تھا سب کچھ تھا اللہ کا کعبہ تھا حتیم تھا حجر حضرت تھا اس لیے اللہ نے آگے فرمایا وانتا ہلوم بھی حاضر بنت اے محمد ہم نے مکے کی قسم اس لیے نہیں کھائی کہ مکے میں حرم ہے مکے میں کعبہ ہے مکے میں حجر اسمد ہے اس لیے کہ آپ شہر میں رہتے ہیں آپ کا قدم جہاں پڑے اس قدم کے نیچے آنے والی مٹی کی ہم قسم کھاتے ہیں یہ مقام ہے میرے آقا کا یہ درجہ ہے میرے محبوب کا اور حالت یہ ہے کہ رو رہے ہیں زارو قطار اور فرما رہے ہیں کہ بیٹی سات دن اور سات رات گزر گئے تیرے باپ کے کے اندر کوئی لقمہ داخل ہوئے دسترخوان ہو روٹی ہو چاکنا نہ ہو کھانا ہو اور قیمتی نہ ہو ہمارے شکوے ہوتے ہیں میاں بیوی کی آدھی لڑائیاں دسترخوان سے شروع ہو کر دسترخوان پر ختم ہوتی ہیں فرمایا کہ بیٹی سات دن اور سات رات گزر گئے پھر دھاڑے مار کر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدت نسائی اہلی جنتی فاطمہ دنیا میں حضرت مریم بھی آئی اور حضرت مریم کی نام کی صورت اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی کا ذکر رحمت ربی کا اور بسکر کتابی مریم سورہ مریم اللہ نے حضرت مریم کے تقدس عصمت عفت پاک دامنی لحاظ کرتے ہوئے سورہ مریم کو نازل فرمایا لیکن یہ نہیں کہا سیدت نسائی اہل جنتی مریم حضرت آسیہ کے دعا کو نقل کیا رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من نی ملی آسیہ موت سے پہلے تیرا مقام اتنا بلند کیا کہ دنیا میں جنت کے نظارے دکھا دیے اور میراج میں گئے تو آقا نے فرمایا جبرائیل لگتا ہے جنت آ گئی کہا کہ نہیں آقا جنت بہت دور ہے کہا جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں جبریل علیہ السلام نے کہا آقا یہ جنت کی خوشبو بی بی آسیہ کی قبر سے مہک رہی ہے لیکن نہیں کہا وہ سعید نسائی اہل جنتی آسیہ آسیہ آئی تھی مریم آئی تھی بڑی بڑی قربانی دینے والی خواتین آئی تھی وہ سعیدت انیسائی اہل جنتی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کو قرار دیا گیا دھاڑ دھاڑے ماری چیخ ماری بے ہوش ہو گئی آپ نے پانی کو چھنکا چہرے انور پر بیٹی کے چہرے پر اور جب ہوش آیا بیٹی کیا بات ہے فرمایا ابا جی آپ کے پیٹ میں کوئی روٹی کا لقمہ داخل ہوئے سات دن سات رات گزر گئے رب کعبہ کی قسم آپ کے پیدا کرنے کی والے کی قسم آپ کی بیٹی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے ایک ماہ بیٹی کے گھر میں چولہا جلے ہوئے کیا ملتا ہے تمہیں کیا ملتا ہے میرے آقا کو رسوا کر کر میرے آقا کو زلیل کر کر دنیا والے تم پر احسان کریں گے دنیا کے کتے تمہیں ساتھ دیں گے فلم میں کام کرنے والے تمہیں روپیہ دیں گے کرکٹ پلیئر تمہیں اوارڈ دیں گے نہیں دنیا نے تمہیں دھتکار دیا دنیا تمہیں چیلنج کر رہی ہے آ ہم تمہیں ماریں گے بھیجو تمہاری عورتوں کو ہم ان کی آبرو لوٹیں گے ہم تمہارے دکانوں کو جلائیں گے ہم تمہارے مکانوں کو جلائیں گے جو مکان جلاتا ہے جو ہماری ماں کی آبرو لوٹتا ہے ہماری بیٹیوں کی عزت کی طرف بری نگاہ ڈالتا ہے ان کو تم سمان دیتے ہو ان کے چہرے بناتے ہو اور آخا کے دل کو دکھاتے ہو آخا کے زمانے میں ہوتے میں نے کہا عبداللہ ابن ابئی ابن سلول بھی برداشت نہیں کرتا تھوکتا تھوکنا بھی گوارا نہ کرتا پیشاب کرنا گوارا نہ کرتا مسلمانوں یہ کیا ہے کہ مسلمان بھی اور بے نمازی بھی یہ نہیں ہو سکتا بچہ جن رہا ہے مرد ہے نہیں ہو سکتا دودھ پلا رہا ہے مرد ہے نہیں ہو سکتا یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں دن ہے اور رات کہا جا رہا ہے متضاد ہے شہد ہے کڑوا کہا جا رہا ہے یہ اپوزٹ چیز ہے برف کہا جا رہا ہے اور اس کے اندر حرارت ہے یہ الٹی چیز ہے آگ کہا جا رہا ہے اس میں بریدت ہے اس میں مائنس ڈگری ٹیمپریچر ہے یہ نہیں ہو سکتا آگ ٹھنڈی ہو یہ نہیں ہو سکتا برف گرم ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ پانی میں بہاؤ نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ رات میں سورج ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ دن میں سورج غائب ہو جائے بلکہ میں کہہ سکتا ہوں یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ شہد کڑوا ہو یہ ہو سکتا ہے کہ برف کے اندر گرمی ہو یہ ہو سکتا ہے آگ کے اندر مائنس ڈگری ٹیمپریچر ہو یہ نہیں ہو سکتا میرے ربا کرب کعبہ کی قسم میرے مہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کرنے والے کی قسم کہ مسلمان اور نماز چھوڑے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کتا انسان کا بچہ پیدا کرے یہ ہو سکتا ہے انسان سور کا پیڑا پیدا کرے یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز کے وقت مسلمان تجارت میں مجبور ہو حیال الفلاح ادھر ہے فلاح کا دکان میں نہیں فلاں کارخانے میں نہیں فلاں مال میں نہیں یا یو الدین آمنو اذا دیا لس من ملیاؤ مل جموا فس الا ذکر اللہ وزر البئی جمعہ کے لیے جب تمہیں بلایا جائے دوڑ کراؤ دوڑ کراؤ آج عید کا دن ہے شام کرنے کا دن ہے خوشی کا دن ہے سرما لگانے کا دن ہے سلاۃ السفا میں جاؤ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جاؤ بوسیدہ حالت میں جاؤ سر سے ٹوپی نکال کر جاؤ الٹے ہاتھ لے کر جاؤ بھوکے پیاسے جانوروں کو لے کر جاؤ اپنی آجزی دکھاؤ اپنی انکساری دکھاؤ اپنی ذلت دکھاؤ اپنی مسکنت دکھاؤ اپنی توازو دکھاؤ یا یادین آمن نودی علی نی نیو مل ج آج شہنشاہوں کا شہنشاہ بنا رہا ہے تھانے سے ایک فون آ جائے سیٹ صاحب بلاوا آیا سرکل کا فون آیا تھا اے سی بی کا فون آیا تھا منسٹر کا فون آیا تھا اور چماروں کا بڑا بندیوں کا بڑا کاؤنسلر کا فون آیا تھا پھر دیکھنا چہرے کا رنگ سے بدل جاتا ہے علیہ اللہ بحکم الحاکمین اللہ کہتے ہیں میرے سے بڑا بھی کوئی بادشاہ ہے میرے سے بڑا بھی کوئی شہنشاہ ہے سلح حیال فلاں اللہ بلا رہا ہے اپنے دربار میں بلا رہا ہے میوں میری جمعہ فس آؤ الا ذکر اللہ اذان سننے کے بعد وقت شروع ہونے کے بعد چپل کے بیپار میں حکیمی کے بیپار میں کپڑوں کے بیپار میں برتن کے بیپار میں سافٹ ویئر ہارڈ اپنی کمپنی میں خدا کے بلاوے کے بعد رہے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا اگر ہے ایمان کا ذرہ اس کے دل میں نہیں ہے اس نے خدا کو نہیں پہچانا اس نے اے سی پی کو پہچانا اس نے کمشنر کو پہچانا اس نے ٹھولے کانسٹیبل کو پہچانا اس نے سرکل کو پہچانا خدا کو نہیں پہچانا اس نے بچھو کی ڈنگ کو جانا شام کے ڈسبر کو جانا اس نے قبر کے سام کو نہیں جانا اس نے جو ہے قیامت میں جہنم کے اجدے کو نہیں جانا ایک مرتبہ پھن مارے گا ستر مرتبہ زمین میں گڑے گا پتہ لگے گا کہ قیامت کا اجدا کیا ہوتا ہے برزق کا سام کیا ہوتا ہے یامل فلاح کے بعد کوئی گنجائش نہیں کوئی کمپرومائز نہیں بیمار ہو اور موتا کے بسترے میں پڑا ہوا ہے کچھ ہوش ہیں پیشاب نکل رہا ہے پاخانہ خطا ہو رہا ہے وضو کی تمیز نہیں وہی کپڑوں پر تیمم کر لے دیوار پر تیمم کر لے نماز کو نہ چھوڑنا اگر زہر کی نماز کا وقت داخل ہو چکا تھا اور دو چار سجدے کرنے کی طاقت تھی اور سکرات تاری تھی اور مر گیا اس زہر کی نماز کی پوچھو گی عورت بچہ جنم رہی ہے تو کہا گیا کہ اس ولادت کی اور اس زچکی کے جو ہے خوف کے اندر اور درد کے اندر کھڈا کھودے بیٹھے اسی حالت میں نماز پڑھے لیکن نماز کو نہ چھوڑے میدان جنگ کے اندر جائے اور کافروں سے قتال ہو رہا ہے فرمایا ایک طبقہ آئے گا امام کے پیچھے دو رکعت پڑے گا اور دوسرا طبقہ آئے گا امام کے پیچھے دو رکعت پڑے گا یہاں کفر کی اسلام کا باریکا حق و باطل کا ماری کا یہاں ہتھیار سنبھالنے کا موقع لیکن کہا کہ نماز کو یہاں بھی تم نہیں چھوڑ سکتے چپلوں کے لیے چھوڑ سکتے ہو برتنوں کے لیے چھوڑ سکتے ہو اور پھر کہو اجی ہم تو وہ بیان سنتے ہیں وہاں تو ایسی باتیں نہیں ہوتی ایک صاحب ہیں کافی عرصے تک چپلوں کی پوجا کرتے رہے ایک مرتبہ ان کا فون آیا ابھی دو تین دن پہلے ہر آدمی اپنے آپ میں اپنے مشورے سے عمل کر کر وہ جنتی سمجھا ہوا ہے میں سمجھ رہا ہوں جمعہ میں چیخو پکار کر کر میں جنتی ہوں امامت کر کر میں جنتی ہوں مدرسہ پڑھانے والا سمجھ رہا ہے کہ وہ جنتی ہے جماعت میں جانے والا سمجھ رہا ہے وہ جنتی ہے عرس کرنے والا سمجھ رہا ہے کہ وہ جنتی ہے قوالی پیٹنے والا کہہ رہا ہے کہ وہ جنتی ہے طواف کرنے والا قبروں کا کہہ رہا ہے کہ وہ جنتی ہے پنجتن پاک کی پوجا کرنے والا سمجھ رہا ہے کہ وہ جنتی ہے علم پاک کو بلند کرنے والا سمجھ رہا ہے کہ وہ جنتی ہے جمعرات کے اندر اود اور لوبان جلانے والا سمجھ رہا ہے کہ وہ جنتی ہے جنت تیرے اور میرے باپ کی بھی راس نہیں جو اپنی مرضی سے اس کا راستہ طے کر لے جنت وہ ہے کہ جسے پیغمبروں نے مانگا تھا جنت وہ ہے جسے پیغمبروں کے صحابہ نے مانگا تھا جنت وہ ہے جسے فرشتوں نے مانگا تھا جنت وہ ہے جسے باندھنے کے لیے اللہ نے راستہ بتایا اس دن سراط المستقیم سراط الدین انمتا علیہم اے اللہ ہمیں سراط مستقیم پر چلا وہ سراط مستقیم جو جنت تک پہنچے وہ سراط مستقیم جن پر چلنے والوں پر تیرا انعام تھا اے اللہ اس راستے پر چلا آپ کا میرا اختیار نہیں ہے کہ ہم جنت کا راستہ اپنے مشورے سے اپنے باپ کے مشورے سے طے کرے ہم کو کسی نے کہا کہ چار مہینے لگاؤ تو ہم نے جنتی ہونے کی صنعت پالی ہم سے کسی نے کہا تمہارے بچے کو میں داخلہ کراؤ آٹھ سال کے بعد ہم نے سمجھا کہ وہ جنتی ہو گیا ہم سے کسی نے کہا کہ وہاں فلاں پیر رہتا ہے اس سے بیعت کرا لو اور وہ بیعت کرنے کے بعد ہم نے سمجھا کہ وہ جنتی ہو گیا نہیں صاحب جنت نہ آپ طے کر سکتے ہیں نہ میں طے کر سکتا ہوں یہ وہ صاحب جو برسوں تک جوتوں اور چپلوں کی پوجا کرتے رہے مولانا برار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات آئی شہر میں آئے ہم نے فون کر کر پوچھا ارے بس ایسے ہی بنے پڑتے ہیں بزرگ نہ اب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بخشا نہ دیوبند کے شیخ الحدیث کو بخشا نہ فدائے ملت کو بخشا نہ مولا رشد مدنی صاحب کو بخشا نہ دیوبند کے اکابرین کو بخشا نہ تبلیغ والوں کو بخشا کہا کہ حضرت مولانا طلحہ صاحب تشریف لائے ابھی شہر میں آئے ہوئے تھے پچھلے ہفتے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ اجل کہا کہ میری دل کی دنیا بدل گئی ہم نے کہا کہ جس نے ابرال اختاب رحمت اللہ علیہ کو معاف نہیں کیا جس نے شیخ یونس کو معاف نہیں کیا جس نے تبلیغ کے بڑے اکابرین مبلغین اور دائیوں کو معاف نہیں کیا کہا کہ کیا بات ہے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ اب دنیا میں کسی کو کہیں پناہ تو ملنی چاہیے آپ اگر اب کسی دوست سے پوچھے نئی بلاک نہیں آ رہے آپ فلاں بہت دن آیا کرتے تھے اصل میں وہ سود لینے والا دینے والا تھا یہاں تو اس کی تعریف کی جاتی ہے اس کے ماں کے ساتھ رشتہ جوڑ کر کہ سود لینے والا ماں کا بلاکار کرتا ہے داڑی مڈا تھا داڑھی مڈے کو کہا جاتا ہے اس کی ڈانٹ نکال کر اس کے ساتھ لوٹی کام کرو اب ایک مرتبہ سنا دوسری مرتبہ سنا ہے میں تو اپنی جو ہے آفس کے اندر باس ہوں اور گھر میں سب میری اولاد تھراتی ہے اور گلی کے اندر روڑی ہوں یہاں حضرت میری ذات پر تھوکتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں میری پینٹ چڈی نکال کر لوٹی کام کرو اور مجھے کہتے ہیں میرے چٹ فنڈ چلانے کی وجہ سے آخر میں ایک بہانہ آیا سفر میں گیا تو سفر کے بعد ایک جمعہ مس ہوا دوسری جمعہ پوچھا نہیں میں چنئی چلا گیا تھا میں عمرے کو چلا گیا تھا اب اس کے بعد اسی بہانے سے وہ کٹ گیا اور اس کے بعد کہا نہیں نہیں سب عالمہ حق بولتی انہیں بھی جنت کا بولتی انہیں بھی دوزک کا بولتی ہم نے کہا کہ یہ کیا بات ہے حضرت مولانا طلحہ صاحب کے بیان کے اندر تصوف ہوتا ہے دل کی پاکیزگی کی بات ہوتی ہے وہ داڑھی مڑے کو موتی کام کرنے کی بات نہیں کرتے وہ معاملات کے اندر گڑبڑ کرنے والے کو اس کی ذات پر نہیں تھوکتے وہ سوتی معاملات کے اندر ملوث ہونے والے کو ماں کا بلاکار کرنے والا نہیں کہتے اب اس کو پناہ مل گئی میں نے کہا اتر کی دکان میں اتر ملتی ہے کوئلے کی دکان میں کوئلہ ملتا ہے اور جڑی بوٹی کی دکان میں جڑی بوٹی ملتی ہے آیورویدک کی دکان میں آیورویدک دعا ہومیوپیتھک دکان میں ہومیوپیتھک دعا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہزاروں شعبے ہیں تصوف ایک شعبہ ہے اس شعبے کو حضرت مولانا ذوالفقار صاحب اور ان جیسے لوگوں نے سنبھال رکھا ہے یہ ان کا کام نہیں ہے کہ داڑھی مڈوں کو گالیاں دے اور جوڑو کے غلاموں کو گالیاں دے اب جو چورو کا غلام تھا اب جو داڑھی مڈا تھا جو معاملات خراب کرنے والا تھا جو دل کا چور تھا جو دل کا پجاری تھا جو دنیا کا کتا تھا اب اس میں کیا ہے جنت میں حور ہے جنت میں غلبان ہے جنت میں بہتین ہے ہمارے باپ کا کیا جانا جہنم کے اندر کاٹے ہیں جہنم کے اندر بچوں ہیں بیان ہو رہا ہے رلا رہے قبر کے اندر ایسا ہوتا ہے رو رہے اب اسے اطمینان کہ رو کر میں اللہ کے راستے پہ رو لیا میں جورو کے مرنے پر نہیں رویا اولاد کے جنازے پر نہیں رویا میں جنتی ہوں صاحب میسور کے اندر ایک پروگرام میں جانا ہوا ایک جگہ کہیں نہ کہیں رکتے ہیں وہ صاحب کہنے لگے حضرت بڑے بڑے اکابرین میرے گھر تشریف لائے ہوئے ہیں وہ سمجھ رہے تھے کہ موت اور پھر جنت اس لیے کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب نام لے کر کہا رحمت اللہ علیہ گھر آئے ماں ابرالق صاحب رحمت اللہ علیہ گھر آئے فلاں بزرگ آئے فدائے ملت آئے فلاں آئے فلاں آئے کا اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا اکابرین آئے اور جب میرا داڑھی مڑانا غلط ہوتا تو کہتے میرا گھر غلط ہوتا تو کہتے ایل سی ڈی لگی ہوئی غلط ہوتی تو کیبل کلیکشن لگا ہوا تھا غلط ہوتے تو کہتے میری بیٹی اور جورو پر کٹی ہوئی ہے غلط ہوتی تو کہتے اتنے بڑے بزرگ آئے اور آج کا یہ چڈا ہمیں کہتا داڑھی مڑو اور یہ کہتا ہے یہ جو ہے جہنم کا ایجنٹ اس کے گھر میں گھسا ہوا ہے یہودیوں کی لانت اس کے گھر کے اندر آئی ہوئی ہے دھوکے میں لوگ پڑے ہوئے میں نے کہا کہ حضرت آپ بزرگوں کا نام لے کر دھوکہ نہ دیجیے چہرہ مسلمانوں جیسا بنائیے اس جانمی لانت کو ختم کیجیے بے پردگی کو ختم کیجیے مہمان نوازی ختم کر دے تو ختم کر دے ہم نے منہ میں کہہ دیا اصل میں بزرگ ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں جہاں کہنا ہوتا وہاں کہہ دیا اپنا کھانا کھائے اور اپنا نکل کر چلے گئے ان کو انگلیاں کرنے کی عادت کاؤنسلر جو ہوتا ہے وہ گلی کوچوں کو دیکھتا ہے ایم ایل اے جو ہوتا ہے اپنے حلقے کو دیکھتا ہے ایم پی جو ہوتا ہے اپنے اسٹیٹ کو دیکھتا ہے وزیر اعلیٰ جو ہوتا ہے اپنے پورے اسٹیٹ صوبے کو دیکھتا ہے وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ پورے ملک کو دیکھتا ہے یونائٹڈ نیشن جو ہوتے ہیں وہ پوری دنیا کو دیکھتے ہیں ارے فرق کرو کاؤنسلر عالم کون ہے انٹرنیشنل لیول کا عالم وہ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ انٹرنیشنل کے عالم وہ تیری گلی کی موری کے بارے میں کیوں کہیں گے وہ تیرے اوباما آ کر کیوں کہے گا تیرا گٹر خراب ہو گیا ہے تیرے پاخانہ بلاک ہو رہا ہے تیری نالیاں چھوٹی ہیں یہ کاؤنسلر کا کام ہے ہم جیسے کاؤنسلر چھوٹے موٹے فقیر علماء کا کام ہے ہم گلی کے کوچوں میں پھر کر تجھ جیسے کتوں کی خبر لیں ہر آدمی مطمئن ہے یا ایک صاحب ہیں ان کو بڑی شان ہمارے جو والد تھے حضرت مدنی کے میزبان حضرت مدنی آتے تھے اور فلاں آتے تھے ایک نمبر کا چور بدماش اچکا اللہ کے نام پر دھوکہ دینے والا نبی کے نام پر دھوکہ دینے والا میں دکھا اللہ کچھ لینا دینا نہیں اللہ کی قسم کھا کر کان پکڑ کر یہاں لا کر میں اس کو قسم دلوا سکتا ہوں کیوں اس لیے کہ جنت کو خود طے کر لیا اس نے سوچا میرا باپ حضرت مدنی کا میزبان اب میں ڈباؤں دھوکہ دوں عورتوں کے ساتھ بلاکار کروں بدکاری کروں اب میرے باپ نے کہا حضرت مدنی آ کر چلے گئے ہمارے خاندان کی مقبرت ہو گئی یہی تو کہتے ہیں پیرانے پیر کے ماننے والے گیارہویں ہو گئی ہمارے خاندان کی مغفرت ہو گئی یہی تو کہتے پنجتن پاک کو ماننے والے کہ ہم نے پنجتن پاک کے نام پر جھنڈا گاڑا لوبان سلگایا ہر فرقہ کلو لد ہند پری ہو مسلمانوں دھوکے سے نکلو راستہ وہی ہے جو راستہ میرے آقا نے فرمایا جسے قرآن نے کہا جسے حدیث نے کہا عید سراط المستقیم سراط الدینہ انمتا علیم یہ سراط الزینہ وہ راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے یہ وہ راستہ دھوکے کا نہیں ہے یہ راستہ جھوٹ کا نہیں ہے یہ راستہ نماز کا ہے یہ راستہ مسجد کا ہے یہ راستہ حیال صلاح کا ہے یہ راستہ حیا الفلاح کا ہے یہ راستہ سجدوں کا ہے یہ راستہ تحجد کا ہے یہ راستہ دھوکے کا نہیں دھوکے کا راستہ ویل متفقین اللہ دینا تالو اللہ سے میرے اللہ نے فرمایا تباہی ہو بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو ناپتول کے اندر کمی کرنے والے ہیں اب جا کر مولانا تعالیٰ صاحب کا بیان سنا حضرت شفیق خان صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیف اجل ہیں مجلس میں جائیں ارے بھائی اتنے بڑے بزرگ اتنے بڑے نہ سور کا لفظ استعمال کیا نہ کتے وہ دیکھو نئی بلاک میں بھوکتا رہتا ہے ارے ہر چیز کی لائن الگ ہوتی ہے ہر چیز کا راستہ الگ ہوتا ہے تم دنیا کا علاج بیوی کی ڈلیوری کا مسئلہ چائلڈ اسپیشلٹیز کے پاس جاؤ کہ تو بچوں کا ڈاکٹر ہے میری بیوی کے بچہ ذات پر تھوکے گا کہا کہ جاؤ تم لیڈیز اسپیشلٹی سے دکھاؤ ہڈوں کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے آنکھ کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے دماغ کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے اور تم جو ہے دل کے ڈاکٹر کے پاس جا کر دنیا کے ڈاکٹر کے معاملے میں سوچو یہ تمہاری غلط فہمی ہے تمہیں کس نے مشورہ دیا تم مطمئن ہو مولانا تاریخ جمیل صاحب نہیں بولتے حضرت مولانا شفیق کتنے بڑے اکابرین کتنے بڑے بزرگان دین دیومن کے شیخ الحدیث آئے تھے ہم بیٹھے ہوئے تھے ان کی لائن الگ ہے بابا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بھی تھے محراب میں بھی تھے سپا سالار میں بھی تھے آپ میدان میں سپہ سالار تھے نہیں تھے سپہ سالار جب تھے تو کیا آپ فجر کی بات کی جو مجلس ہوتی آپ کی روایت میں آتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آقا قبلے کی طرف پیٹ کر کر صحابہ کرام کی طرف منہ کر کر بیٹھ جاتے فرماتے آپ کا خواب کیا ہے میرا خواب کیا ہے سب کے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے کوئی سوال کرتا جواب دیتے یہ نیا آج کا مسلمان آقا کی فجر کی مجلس میں چلا جائے اور جا کر کہے نہیں ہمارے آقا بڑے نرم دل تھے صاحب بڑے نہیں کسی کو کچھ نہیں کہا بے نمازی کو کتا نہیں کہا کافر نہیں کہا دھیڑ نہیں کہا چمار کی اولاد نہیں ارے کون سے وقت میں گیا وہ تصوف کی مجلس تھی تو جمعہ کی مجلس میں آتا تو دیکھتا صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آقا کے چہرے کو دیکھا کہ آقا کا چہرے انور آقا کا چہرے انور انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو رہا تھا آپ کی انگلی آسمان کی طرف اٹھتی تھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ کہا کرتے تھے ماں قوم اس قوم کو کیا ہو گیا جو قوم ایسا ایسا کرتی ہے اب وہ مجلس میں نہیں آیا فجر کی اب یہ جو مولانا طلحہ صاحب ہیں مولانا تاریخ جمیل صاحب ہیں حضرت مولانا شفیق یہ سب فجر کی مجلس کے لوگ ہیں یہ یہ فجر کی مجلس کو زندہ کرنے والے ہیں آقا میدان جہاد میں جاتے تو وہاں کیا فجر کی مجلس کا آپ کا طریقہ ہوتا آخا بیوی کے پاس جاتے تو کیا وہ رنگ ہوتا جو رنگ آپ کا ممبر میں ہوتا محراب میں ہوتا کیا آخا حضرت انس آپ کے جو غلام ہیں ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس کیا وہ رنگ ہوتا جو میدان جہاد کا ہوتا آخا کے سورج کی ہزاروں کرنیں کہیں بشیر ہیں کہیں نظیر ہے کہیں چہرے پر مسکراہٹ ہے کئی چہرے پر جمال ہے کہیں چہرے پر جلال ہے اور امت کے جو علماء ہیں آقا کی کرنیں ہیں کوئی جمال کی کرن ہے کوئی جلال کی کرن ہے کوئی غضب کی کرن ہے کوئی محبت کی کرن ہے آپ محبت کی کرن میں جا کر آقا کے غضب کی کرن کا کیسے انکار کر سکتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں کتنے برسوں سے سلطان شاہ کو جا رہا ہوں آج تک کتے کا لفظ نہیں سنیا بھی اب وہ لوگ دعوت دیتے ہیں کہ یہ اس لین سے ہٹا ہوا آدمی ہے یہ غضب کی لین اور ہے حضرت عمر فاروق توریت پڑھ رہے تھے معلوم نہیںزب باللہ حضرت فاروق کا محل جنت پہ تیار ہو چکا تھا پڑھ رہے ہیں مزے سے پڑھ رہے ہیں ارادہ یہ نہیں کہ بخاری تلمیزی کو چھوڑ کر توریت پر عمل کرے ارادہ یہ نہیں <coughs> قرآن کو چھوڑ کر توریت پر عمل کرے ایسے ہی آسمانی کتاب ذرا ٹیسٹ دیکھ لیں تو چنانچہ جب توریت پڑھنے لگے حدیث میں آتا ہے آپ نے نہیں سنا آقا کا چہرے انور غزب کی وجہ سے غصے کی وجہ سے لال ہو رہا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کو عمر اللہ ترا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کے چہرے کو نہیں دیکھتا تو رات دیکھ حضرت عمر کو پتا نہیں دیکھا اللہ اکبر سرخ انار کے دانوں کی طرح آپ کا چہرے انور متغیر ہو گیا تو آقا کی وہ مجلس جو فجر کے بعد ہوا کرتی تھی جس میں خواب سنا کرتے تھے خواب کی تعبیر دیا کرتے تھے لوگوں کے سوال سنا کرتے تھے ان کا جواب دیا کرتے تھے آپ کے پاس وفود آیا کرتے تھے دوسرے ملکوں کے امبیسیڈر آیا کرتے تھے اور وہاں کے نمائندے آیا کرتے تھے ان سے جو بات کرتے ان کا ڈھنگ اور ہوتا تھا تو آپ کوئی کہے کہ نہیں یہ تو صاحب یہ الگ غلط بات کر رہا ہے مولوی کہ آقا چہرے نمبر سرخ ہو گیا تو مختلف چانے تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اللہ اکبر آپ کی ناراضگی میں میں جی سکتا ہوں اے اللہ کے نبی آپ غصہ ہو میں جی سکتا ہوں میری بیوی مرے میری اولاد کٹے میرے ماں باپ آپ کے قدم پر قربان ہو اللہ کے نبی آپ ناراض ہیں فوراً کہا رضی تو ربا و بل اسلامی دینا وبی محمد ان صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسولہ اللہ اللہ اللہ میں نے توریت اس لیے تھوڑی نہ پڑی کہ مجھے قرآن کو چھوڑنا آپ کی سنت کو چھوڑنا ہے اے اللہ محمد وسلم آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں رضی تو بلّہ ربا اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا بل اسلامی دینا اور اسلام کو میں دین مان کر راضی ہو گیا وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی یوم رسولہ آپ کو نبی رسول مانتا ہوں آخا نے فرمایا عمر کیا سمجھتے ہو تم کیا سمجھتے ہو تو رات پڑھ کر یہ آخا کی شان دیکھیں یہ آخا کا جلال دیکھیں یا آقا کے غصے کا روپ دیکھیں یا آقا کی سورج کی وہ کرن جس کی تمازت سے دنیا کا کوئی انگارہ بھی برداشت نہیں کر سکتا وہ کرن دیکھے عمر کیا سمجھتے ہو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم تو پڑھ کر جنت مل جائے گی عمر کان کھول کر سن لو عمر توبہ کر چکے عمر رو چکے عمر تجدید ایمان کر چکے عمر نبی کے چہرے کو دیکھ کر قسم کھا چکے رضید باللہ ربا وہ بھی اسلامی دینا وہ بھی محمد ان صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ آخا نے معاف نہیں کیا فرمایا عمر کان کھول کر سن لو لوکان موسا و عیسا تم تو کی بات کرتے ہو تو اور انجیل جس پر نازل ہوئی کس پر نازل ہوئی طورت حضرت موسا علیہ السلام پر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام پر فرمایا اگر میری امت کے اندر یہ دونوں آ جائیں لما وسی اہما اے عمر کان کھول کر سن لو ان کو بھی جنت پانا ہے تو قرآن پر چلنا پڑے گا میرے طریقے پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ انجیل مجھ پر نازل ہوئی توریت مجھ پر نازل ہوئی لوگ دل کے معاملے میں دھوکے میں کوئی مسئلہ بنایا یہ محلے کی مسجد چھوڑ کو جانا نہیں محلے کی ہوٹل میں کبھی لائن میں کھڑکو کھا کر محلے کی لانڈری میں کپڑا دھلا کرے محلے کی شادی خانے میں بیٹی کی شادی کر کو ہے کیوں جاتا ہے کیوں جاتا ہے پیلس بٹلی کو شادی کرانے دنیا کا کتا بننے کے لیے پیٹ کی پوجا کے لیے ہندوؤں کی ہوٹل کھلنے سے پہلے نہ پیٹ قطار لگاتا ہے اور جنت کے بیوے کھانے کے لیے اور زندگی بنانے کے لیے مسئلہ بنا لیا نہیں محلے کی مجید چھوڑ کو نہیں جانا سب عالی حق بول رہی سب قرآن حدیث کا بول رہی تو آج ضرورت کس تجھے کس نے طے کیا ڈاکٹر کون طے کرتا ہے پہلے ہم نارمل ڈاکٹر کے پاس جایا کرتے تھے لیکن جب اس نے کہا کہ آپ کا اسکیننگ لینا پڑے گا پیشاب ٹیسٹ کرنا پڑے گا الٹرا ساؤنڈ لینا پڑے گا تو وہ مشورہ دیتا ہے کہ ساتھ آپ نماز جائیں آپ رگوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ پیٹ کے تو اس مشورے پر چلیں گے تو کم اب نہیں صاحب یہ تو پیسہ کمانے کہہ رہا ہے خود کی ہانک میں کہہ رہا ہے ہمارے جو ہے یو پی کے اندر اور ہمارے تمل ناڈ کے اندر آندور میں حکیم صاحب میں مٹا ہلوا دیتے ہیں اب مٹا ہلوا کھائے گا تباہ ہوگا برباد ہوگا برباد ہوگا نہیں ہوگا تباہ ہوگا برباد ہوگا نہیں ہوگا اپنے مرضی سے کوئی ڈاکٹر طے نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے کوئی حکیم طے نہیں کر سکتا کپڑا سلانے کے لیے قیمتی ٹیلر چاہیے بال بنانے کے لیے پانچ پانچ ہزار روپے کی ہیئر اسٹائل چلارو اور کتوں سوروں کا بنانے کے لیے اور نبی کا چہرہ بنانے کے لیے تجھے پیشوا کی ضرورت نہیں نبی کے نائب کی ضرورت نہیں ہر کوئی مطمئن ہے میں یہ کام کروں گا جنت میں یہ کام کروں گا جنت میں یہ کام کروں گا جنت جنت نہ تیرے مشورے سے ملتی ہے جنت نہ میرے مشورے سے ملتی ہے جنت فرمایا آقا نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان میرے صحابہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ازو علیہ بن نواجس تم صحابہ کے طریقے کو اپنے داڑوں سے مضبوط پکڑ لو چھچڑا پسل کر چلا جاتا ہے ہڈی کو داڑوں میں پکڑنا پڑتا ہے دانتوں میں پکڑنا پڑتا ہے یہ مضبوط ہڈی ہے یہ ٹوٹے دانتوں سے سنبھالی نہیں جاتی یہ ہوٹوں سے سنبھالی نہیں جاتی حدیث کے الفاظ ہے ازو علیہ بن نوازش تم صاحب کرام کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لو وہ دھوکہ نہیں دیا کرتے تھے وہ یہ کمل کر کر اپنے آپ کو جنتی نہیں سمجھا کرتے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا بے نمازی کو پوچھو بھائی کیا گنا کریا کر کو نماز پڑھنے ہر ایک مطمئن ہے داڑھی مڈے کو پوچھو اس کی دلیل ان کے پاس تیری دلیل نہیں قرآن و حدیث کی دلیل سے بتا بے پردہ عورت کو بے پوچھو اس کی دلیل اس کے پاس ہر ایک کے پاس اپنی دلیل ہے اور یہ دلائل کہاں سے میڈیا سے یہ دلائل کہاں سے ٹی وی سے یہ دلائل کہاں سے بی بی سی سے یہ دلائل کہاں سے سی این این سے لاکھ ہاتھ جوڑ کر کہا کہ جوتا مار کر کو گھر سے نکالو یہ تباہ کر کے رکھ دے گا برباد کر کے رکھ دے گا قربان ہو حضرت تھانوی آپ کی فراست عبادی پر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا اس زمانے میں ٹرانسسٹر تھا کسی نے کہا حضرت گھر میں ریڈیو رکھیں گے ایف ایم رکھیں گے خبریں تو سن لیا کریں گی عورتیں ہم لوگ یہی تو کہتے ہیں ٹی وی لانے کا کیا مقصد ہے خبریں سنا کریں گے حضرت سے کہا کسی نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ عورت کی مومن عورت کی صفت غافلات المؤمنات تری وہ دنیا کی خبروں سے پڑے ہی رہے اچھا بس شوہر کی فکر کرے وہ اولاد کی فکر کرے سلیخ جینے کی فکر کرے گھر کی چار دیواری کی فکر کرے اپنی اسے کیا ضرورت کہ خبر میں کیا بتایا جاتا ہے فلاں ہیرو کا فلاں ہیرون سے معاشقہ چل رہا ہے فلا مرزا نے پہلے شوہر سے منگنی توڑ دی کسی اور دھگڑ کو پکڑ لی کیا ملا عورت کو عورت کو حوصلہ ملا کہ تو بھی اپنے مرد کو چھوڑ کر ایک اور دھگڑ کو اپنا سکتی ہے اب اس ہفتے ایک خبر آئی کہ ایک بچے نے ایک اولاد نے اپنے ماں باپ کو جائیداد اور پراپرٹی کے لیے سام چھوڑ کر مروایا تو اب اسے دلیل ملے گی ہم نے سام تو نہیں دیا سلو پیزن ہی تو دیا ہے یہ تباہ کر کے رکھ دیں گے مرد ہم نے گھر ہی سے تو نکالا دلیل پکڑے گی وہ اتنا بڑا جرم دنیا کے معاملے میں ہم اور آپ کیا کرتے ہیں داڑھی مڈایا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم داڑھی مڈا کر کم سے کم نماز تو پڑھ لیتے لیکن وہ داڑھی مڈا کر صرف جمعہ میں پڑھتا ہے اپنی دلیل دے لی اپنے آپ کو جنتی سمجھ لیا چٹ فنڈ چلایا سود کو پیسہ دیا کہا کہ بھائی ہم چٹ فنڈ چلاتے ہیں پانچ وقت نماز تو پڑھ لیتے لیکن وہ چٹ فنڈ بھی چلاتا ہے نماز بھی نہیں پڑھتا اور گورنمنٹ کی ڈیوٹی کر کر پولیس کی ڈیوٹی کر کر وہ رشوت بھی کھاتا اب میں جنتی اس کے دو گنا میرا ایک گنا شیطان دھوکہ دیتا ہے فضائل ذکر فضائل اعمال میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے اللہ سے درخواست کی اے اللہ مجھے شیطان دکھا دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے بزرگ آپ کوسے کی زمانے میں تھے جب نمازی تھے متقی تھے پرہیزگار تھے حاجی تھے عمرہ کرنے والے تھے داڑیاں رکھنے والے تھے بزرگوں کے صحیح معنوں میں میزبان تھے حضرت آپ کو اس زمانے میں در آپ اگر آئے تو ہم مسجدوں میں شیطان دکھائیں ہم بازاروں میں شیطان دکھائیں ہم شادی خانوں میں شیطان دکھائیں ہم کلیانہ منڈپ میں شیطان دکھائیں ہم ٹی وی شو کے سامنے شیطان دکھائے ہم بیوٹی پارلر میں شیطان دکھائے ہم بیوٹی کانٹیسٹ میں شیطان دکھائے ہم ایم جی روڈ کمرشل میں شیطان دکھائے ہم نل کے پاس پانی کے پاس کنویں کے پاس تالاب کے پاس کپڑا دھوتے ہوئے وہ کون سا زمانہ تھا کہ حضرت کو سوجی اب جو دیڑھ کے بعد آ رہے ہیں اب دیکھو شیطان کو دیکھنا تو ان کو دیکھ لو وہ بزرگ اگر آج کے زمانے میں ہوتے حضرت شیطان دیکھنے کی ضرورت نہیں جو سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں دیر کے بعد کتے کا پیشاب چاٹ کرا رہے ہیں مرے ہوئے سبر کا پاخانہ کھا رہے ہیں یہ شیطانی ہی کی تو اولاد ہے یہ شیطان ہے ان کو دیکھ لیجئے اس زمانے میں نیک وکار تھے پرہیزگار اب یہ انہوں نے سنا نا جو جنہوں نے سنا اب اگلے جمعہ نہیں آئیں گے وہ حضرت کسی اور کو بولے میرے اوپر جو شیطان ہے نا اسے بولے ہر جس کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں واٹر پروف جیسے ہوتا ہے ہم حدیث پروف قرآن پروف سنت پروف اور نبی کی جو روایتیں ہیں وہ روایت پروف ہیں ہر چیز دنیا کی ہر گندگی ہمارا میدا ہزم کر سکتی ہے پزا لاؤ سور کا گوشت لاؤ کتے کا پاخانہ لاؤ موری کا پانی لاؤ گٹر کے گندا جو ہے مواد لاؤ پیپ لاؤ لو لاؤ غسلین لاؤ میدا ہر چیز کو برداشت قرآن برداشت نہیں کتنے زمانے سے یہ بات کہی جا رہی ہے صاحب آج یہ کہی جا رہی ہے آج اب کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ دنیا میں جو ہے مسلمان جمعہ کے وقت کے بعد کاروبار کرتے ہیں وہ جہنم کا لہو پیتے یہ پھر اگلی جمعہ کیوں پیتے ہیں یہ یہ مسلمان کی اولاد ہیں یہ یہ ایمان و اسلام کے ماننے والے یا تو کہو کہ مولوی تو جھوٹا یہ قرآن جھوٹا یہ حدیث جھوٹا یہ دنیا ہے تو دنیا میں کچھ کرنا ہے یا تو مانو کہ اب کے سننے کے بعد اگلی جمعہ وقت شروع ہونے سے پہلے اللہ کے دربار میں آؤ اللہ اللہ ابا و رحمتی اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے کھولو کلام سورہ کہف کہ اللہ کے نبی پر درود پڑھو نبی پر سلام پڑھو اور اپنے ماں باپ کے لیے یہ کیسا طریقہ ہے یہ طریقہ اچھا یا دکانوں کے اندر مکانوں کے اندر سور کا لہو پینا ہر چیز کا میدا ہمارا حاصبہ ہاں کر سکتا ہے پیالس میں جا کر کتوں کی طرح بفے سسٹم میں ہاضمہ ہو جاتا ہے کھڑی ہوئی کتے کے راہ میں کھا کر ہاضمہ ہو جاتا ہے قرآن قرآن پروف ہے ہم لگے گی گولی قرآن کی تو دیکھ لو کہ ہم جو ہے باپ کے نطفے سے جو شیطان کے پیدا نہیں لگے گی اندر نہیں واپس تیری طرف آ جائے گی اسلام کی گولی نہیں لگے گی حدیث کی گولی نہیں لگے گی سنت کی بات نہیں چڑھے گی یہ کان میں ڈالو تم یہ کان میں شیش اور جو ہے شیش پگھلا کر لوہا پگھلا کر بند کرو لیکن تمہارے ہٹتے ہی ہم انگار دکھا کر اس چیز کو نکالیں گے فوراً ہم قرآن حدیث کی بات کو خے کر دیں گے الٹی کر دیں گے ہمیں قرآن انفیکشن ہو گیا ہے حدیث انفیکشن ہو گئی ہے سنت انفیکشن ہو گیا ہے سنو کمنٹری سنا دے سناؤ یہ فلم سناتے سناؤ مسالے کی بات سیکسی بات سناتے سنو دنیا کی بات سناتے سناؤ زمین کی بات حراج کی بات ٹینڈر کی بات کھیتوں کی بات باغوں کی بات سنو دنیا کا کتا اور دنیا کے پاخانے کا سور کا پاخانہ ہم جو ہے ہمارا بیدا ہضم کرے گا قرآن ہم قرآن پروف ہیں صاحب بڑی تو حضرت اس زمانے کے اندر آپ کو شیطان بڑی مشکل تھی نظر آنا آتے ہم دکھاتے یہ دیکھو ڈیڑھ میں آ رہے ہیں سوا میں آ رہے ہیں پونے دو میں آ رہے ہیں دو میں آ رہے ہیں ذرا موبائل کے اندر ان کی فوٹو پکڑ لینا اور بچہ جب کھانے کو ستا نہیں ممی میں روٹی نہیں کھاتا دیکھ دیکھ تجھے شیطان دکھا دوں گے تو اب وہ کہے گا دکھاؤ تو ان کی فوٹو دکھا دینا اور ان کو روکھا دیں اور ان کا نام ہو جو ہے الحاج عبد الرحمان صاحب تو آگے لقب لکھا ہوا رہتا ہے نا یم ایل اے آگے لکھا ہوتا ہے B S C M A B com engineer بی تو ان کا لقب ضرور لکھنا کہ یہ شیطان کے نطفے سے پیدا ہوئے اولاد شیطان ہیں صاحب بہت اونچا کتاب ہے یہ یہ نماز کو نہیں آتے یہ جمعہ کو نہیں آتے یہ قرآن پروف ہیں یہ سنت پروف ہیں یہ اولیاء پروف ہے یہ مکہ پروف ہے یہ مدینہ پروف ہے یہ نبی کا گمبد خزرہ پروف ہے یہ ریاض الجنا پروف حضم کیا ہوتا ہے امریکہ کی رنڈیاں حضم ہوتی ہیں حضم کیا ہوتا ہے سانیہ مرزا کی خبریں حضم کیا ہوتا ہے سلمان خان کی خبریں حضم کیا ہوتا ہے فیموں کے ڈائلاگ اب بتاؤ کہاں چلے گئے وہ شیطان کو تلاشنے کے لیے ہم کہتے آؤ دیکھو ہم دکھائیں گے کون سا شیطان امامے والا بغیر امامے کا داڑھی والا بغیر داڑھی کا نمازی بے نمازی غریب امیر حاکم محکوم امام مختدی عالم مفتی امیر شریعت غیر شریعت کون سے روپ میں تو اللہ کی قسم تمہیں دیکھو فضائل ذکر میں فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا اللہ سے دعا کی اللہ نے کہا ٹھیک ہے کل جو ہے فلاں مقام پر دیکھ لینا اب جو دیکھا تو شیطان کلے اندر کو گھسے ہوئے معلوم ہوتا ہے گنیش بڑی پی ہوئی تھی اس نے اور اسے ٹی وی کی بیماری پیٹ اندر گلا ہوا جسم سکڑا ہوا اور جو ہے کمر بتلا رہی ہے کہ یوں جو ہے ٹرن مارنا ہے ایسے لگ رہا تھا کہا کہ شیطان تیری حالت میں نے سمجھا بڑا پربا ہوگا وہ ڈیڑھ بجے پونے دو بجے جو کتا آتا ایسا ہوگا تو لیکن تو اتنی جو ہے تیری حالت ہوئی حضرت شیخ نے لکھا فضائل ذکر میں یہ واقعات دیکھی ہے تو ایک مسجد کا نام لیا کہا کہ مسجد کے اندر فلانی جماعت بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے اللہ کا ذکر کیا نماز پڑھی تو تم میری حالت ہو گئی ہے وہ نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ ذکر کرنے کی وجہ سے میری طاقت ٹوٹ چکی ہے ان کی عبادتوں سے شیطان ہار جاتا تھا شیطان دبلا ہو جاتا تھا کہا کہ وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اس نے تیری یہ درگت بلا دی ہے چلو دیکھیں اب گئے اس مسجد کے اندر وضو گھر کے اندر داخل ہوئے ان ذاکرین کو پتا چل گیا کہ یہ صاحب شیطان تشریف لا رہے ہیں تو ان بزرگ کا نام لے کر کہا حضرت اس کی باتوں میں نہ یہ دھوکہ دے رہا ہے ان کو پہلے ہی پتا لگ گیا یہ دھوکہ دے رہا ہے کہ ہم نے ان کو دبلا کر دیا یعنی عبادت کر کر بھی اپنی عبادت نہیں جتاتے تھے فجر کی نماز پڑھ لیے کسی وجہ سے مچھر کاٹ رہا تھا کٹمل کاٹ رہا تھا یا کٹملوں یا مچھروں کی اما جورو کاٹ رہی تھی آ گئے فجر میں اصلا تو خیر من النوم سترہ مرتبہ دن میں خے کریں گے ذرا جلدی اٹھ کا اس سے آنکھیں لال ہیں ذرا دکان جلدی فجر میں چلا گیا تھا کیوں ذرا لڑک رہے نہیں فجر میں اڑ گیا تھا پورا ذکر کر کر نماز پڑھ کر شیطان کو نکلنا مجبور کر کر وہ بزرگ کو کہہ رہے ہیں یہ کمینہ جھوٹا ہے ان کی باتوں میں نہ آنا شیطان ہار جاتا تھا ہماری نمازیں ہمارے سجدے آج کیا ہیں ہماری حیال حیال الفلا کی پکار کی کیفیت کیا ہے اور ہم سچائی کو کہاں سے لینا چاہتے ہیں میڈیا آج تک میں دیکھا میں نے مولوی کہتا رہا کہ نماز چھوڑنے سے برباد ہو جائے گا مولوی کہتا رہا داڑھی مڈانے سے برباد ہو جائے گا مولوی کہتا رہا کہ جمعہ میں وقت شروع ہونے کے بعد دنیا کا کاروبار کرنے وہ سمجھ میں نہیں آئی بات میں دیکھا بھی انکھیا سے دیکھا میں انکھیا سے نہیں تو کان سے دیکھتا ہے کوئی ہاں وہ قسمیں کھاتا ہے یا یہ آمن آمنو انجا کم پاس بن اب ان فتب فاسق قبر لے کر آئے تو اعتبار نہ کرنا جھوٹے ہیں مکار سی این این جھوٹا بی بی سی جھوٹا آج تک جھوٹا زی نیوز جھوٹی یہ ایمان بناؤ تحریک چلاؤ اس سے قوم برباد ہو رہی ہے خبر کہاں ہے قبر مکے کی ہے قرآن کی شکل میں قبر مدینہ طیبہ کی ہے بخاری کی شکل میں ایمان ان قبروں پر لے آؤ اب ان قبروں کو چھوڑ دیا تو جھوٹی خبروں پر ایمان لے آئے ایک زمانہ تھا آج سے کچھ سال پہلے جب اس حرامی مردود امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو پوری دنیا کے اندر اس نے ایک ویڈیو جاری کیا کیا ویڈیو تھا کہ کوڑے لے کر ایک لڑکی کو مارا جا رہا ہے لڑکی قدموں پر پڑتی ہے بلکتی ہے تڑپتی ہے ماں کی دہائی دیتی ہے اولاد کی دہائی مجھے بچا لو اللہ کے لیے بچا لو میں تمہارے قدم پڑتی ہوں مجھے بچا لو اور ایسے چلایا گیا ایسے چلایا گیا دنیا کے چپے چپے کے اندر کہ یہ طالبان قوم پگڑی والی قوم ایک نمبر کی ظالم قوم ہے کہ بائیس سال کی بچی کو انہوں نے معاف نہیں کیا تڑپنے کے لیے بلکنے کے لیے دہائیاں دیتی رہی اور ایمان تم بھی لے آئے ایمان میں بھی لے کر آیا یا اللہ کیا ہو گیا کہ ایک مجبور لڑکی کو مارا اور ایک امریکہ کے پالتو کتے نے پالتو ملا نے آج کا زمانہ وہ کہتے ہیں نا کہ چھانچ کو پھونک کر پینے کا زمانہ ہے ٹھنڈے پانی کو پھونک کر پینے میرے اللہ کی قسم نہ مولویوں پر اعتبار نہ اماموں پر اعتبار کئی برسوں تک مسجدوں میں رہے بعد میں پتا چلا کہ خادیانی ہیں ساری نمازیں گئی بیکار کئی برسوں تک ممبروں میں حراب کی زینت بن کر قوم کے اندر ابتناخ پیدا کرتے رہے قوم کو ٹھنڈے مسائل دیتے رہے قوم کو جنتی بتاتے رہے ہمیں چاہیے وہ وہ مسجد میں گئے تو گالی وہ مسجد میں گئے سنت وہ مسجد میں گئے مدرسہ وہ مسجد میں گئے قرآن کی تعلیم چلو آ جائیں گے وہاں کیا تم جنتی ہو تم نبی کے غلام ہو تم قوم کے سردار ہو تم قوم کے امام ہو تم خیر امت ہو تم خیر وسط ہو ساری زندگی کہہ کر عمل سے دور کر دیا وہ بکرے بھی بکرے عید میں کھلاتا رہا عید میں چاول دیتا رہا بیس برس کے بعد انیس برس کے بعد معلوم ہوا زمانہ بڑا نازک ہے نماز دو تو سوچ سمجھ کر دینا کہیں مجلس میں بیٹھنا تو دیکھنا کہ اس کا رشتہ کہیں امریکہ کے ایک خفیہ ایجنڈے سے نہیں ہو سکتا ہے شیطان ہر روپ دھار سکتا ہے سوائے نبی کے روپ کے وہ ملا بن سکتا وہ جب اللہ بن گیا پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو اللہ بن کر نہیں آیا دھوکہ دینے کے لیے جب اللہ اس کے لیے بننا آسان تھا مولوی بننا کون سا مشکل کام ہے امام بننا کون سا مشکل کام ہے زمانہ پانی کو پھوک کر پینے کا زمانہ ہے سوچ کر سمجھ کر کہ تم کس مسجد میں جا کر اپنی نماز کون سے امام کو دے رہے ہو کون سی مجلس میں جا کر بیٹھ کر اپنے ایمان میں حرارت پیدا کر رہے ہو جنت کی طلب پیدا کر رہے ہو جہنم کا خوف پیدا کر رہے ہو تو وہ پالتو ملا جو امریکہ کا کتا تھا اس نے گن پوائنٹ کے اندر اسکرین ڈالی اور ڈال کر گن پوائنٹ پر ایسا اس کو بیان کیا رو رو کر یا اللہ یہ داڑی والے یا اماما والے لڑکیوں پر ظلم لڑکیوں پر ستم اور ساری دنیا نے مان لیا کیوں قرآن کو نہیں مانا تھا حدیث کو نہیں مانا تھا نبی کی بات کو نہیں سی این ایم کو مان لیا اس نے بی بی سی کو مان لیا کہا یا اللہ دیکھا ہوگا اب میں جب کہہ رہا ہوں تو آپ کو فلش ہو رہا ہوگا کہ ہاں اس کو جو ہے ایک لٹھے سے باندھ کر ہاتھ پیر میں رسی باندھ کر وہ رو رہی تھی تڑپ رہی تھی بلک رہی تھی وہ منظر فلش ہو رہا ہوگا آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا اب کراچی کی پولیس نے دو لوگوں کو گرفتار کیا ایک اس میں امریکہ کا ایجنٹ تھا اور ایک اس کی لور تھی محبوبہ تھی تھی ان دونوں پر یہ مقدمہ چلایا گیا کہ امریکہ سے اس عورت نے دو لاکھ روپے لیے اور اس نے کئی لاکھ روپے لیے ملا بننے کے لیے اور اسلام مسلمانوں کو داڑی والوں کو امامہ والوں کو رسوا کرنے کے لیے اب کراچی کی عدالت کے اندر ان پر مقدمہ کہ آج سے کچھ سال پہلے جال ساز ویڈیو کا کام اور غلط خبر انہوں نے دنیا کو دی تھی گرفتار ہو گئے اور طے ہو گیا ایسی کتنی خبریں اسلام کے تعلق سے شبی ان کی خراب کرنے کے لیے مدارس کی شبی خراب کرنے کے لیے گلی کوچوں کے اندر ان کے آشروں میں کھلے عام بدکاری ہوتی ہے اور بری فلم کی سیڑھیاں ملتی ہیں اور ان کے پنڈت اور ان کے بڑے جو ہے کھلے عام بدکاری کرتے ہیں کوئی انگلی اٹھا کر نہیں کہتا کہ یہاں دہشت گردی جنم لیتی ہے جس مدرسے کا ریکارڈ جا کر سفا چبوترے سے ملتا ہے دار رقم سے ملتا ہے سفا کی چوٹی سے ملتا ہے آج تک کوئی دلیل نہیں بنا واجے ہانکے جا رہے کتے بھوکے جا رہے ہیں کہ ان مدرسوں سے دہشت گرد جنم لے رہے ہیں ان مدرسوں نے آج تک وہ کام کیا جو کام ان جو ہے جو ہے ان آشرموں کے اندر ہوتا ہے ان پنڈتوں کے یہاں ہوتا ہے ان باباؤں کے یہاں ہوتا ہے یہ تو کچھ بابا ہیں سیمپل جو بطور مثال کے ملے ہیں تقریباً ہر بابا سکسی ہے ہر بابا بلاکار کرنے والا ہے آپ پٹ پتری کے جو سائی بابا ہے کچھ سال پہلے خبر آئی تھی میڈیا کے اندر کہ ایک اسٹوڈنٹ تھا اور وہ قتل کرنے کے لیے چلا گیا جب میڈیا والوں نے اس سے پوچھا کہ ساری دنیا ان کو پوچھتی ہے بھگوان اور دیوتا سمان سمجھتی ہے تم مارنے کیوں گئے کہا کہ بھگوان کا روپ وہ تھا جو دن میں نظر آتا تھا اور بھگوان کا رات کا روپ یہ ہے کہ میری بہن کو اس کی کالج میں ایڈمیشن کیا ہوا تھا ایڈمٹ کیا ہوا تھا رات میں بلا کر اس نے بلاکار کرنا چاہا اس قبر کو دبا دیا گیا دبا دبا کر ابل کر جب یہ خبریں منظر عام پر آ رہی ہیں تو آج تک کوئی مدرسے کی خبر کہ مدرسے پر تمہارے کیمرے لگے ہوئے سی آئی اے کے خفیہ محکمے لگے ہوئے ایجنٹ لگے ہوئے انٹیلیجنس لگے ہوئے کیا خبریں ہیں خبر ہے کہ ایمان کی خبر ہے اسلام کی خبر ہے اخلاق کی خبر ہے دوسروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی خبر ہے کہ جانوروں کے ساتھ رحم و کرم کرنے کی اور تمہاری خبریں یہی خبریں عزتیں لٹنے کی مال میں گھپلا کرنے کی ان مندروں حضرت مولانا ارشد صاحب دامت برکات ہو ایک مرتبہ پندرہ اگست کو یہاں بنگلور میں قدوس صاحب عیدگاہ میں تشریف لائے تھے حضرت والا نے کہا مدارس کی خدمات بیان کرتے ہوئے کہا کہ دارلوم دیوبند کو جو چند آ جاتا ہے اتنے کروڑ یعنی پچپن کروڑ بتایا تھا حضرت نے سالانہ بجٹ اور اتنے کروڑ آتا ہے کہا کہ دارلوم کی کوئی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے دارلوم کا کوئی کارخانہ نہیں ہے کہا کہ خود مسلمان اپنے پیٹ کو مار کر ایک روٹی کا ٹکڑا ان رسول کو دیتے ہیں ان طالبان علوم نبوت کو دیتے ہیں اس وقت ذرا سینا چوڑا ہو گیا میرا ذرا سر بلند ہو گیا کہ مسلمان اپنے مدرسے کو کتنا دان دیتا ہے اور مدرسے کے لیے کیا قربانی دیتا ہے لیکن نیٹ کے اندر میں نے ایک پروگرام دیکھا کہ ہندو بلکہ دنیا کے باطل فرقے کے لوگ اپنے معبد خانوں کو جو پیسہ دیتے ہیں یہ جو ان کی جو سب سے بڑی مندر ہے اور سب سے بڑا ان کا جو دیول ہے جو آندھرا پردیش کے اندر ہے اربوں کھربوں کے اندر جس میں دارلوم دیوبند ڈوب سکتے ہیں اتنا بڑا پن آتا ہے اور اس میں گھپلت ہوتے ہیں کیا کر رہے ہیں ان پنڈوں کا کیا کر رہے ہیں ان جو ہے پیسوں کا جہاں جا کر سر مڈا جاتا ہے اور لڈو کا پرساد لایا جاتا ہے آندھرا پردیش کی جو بڑی مندر ہے دنیا بھر کے انٹرنیشنل لیول پر لوگ آ کر سونے کا کلش بنا کر سونے کی چاندی کی چیزیں بنا کر دان دیتے ہیں میں نے کہا <coughs> حضرت خواب خیال میں میں ہوں میں اور ہمارے تعلق سے خوش فہمی میں ہے کہ ہم ہی ہیں جو مدرسوں کو دینے والے سو دار لوم صرف اس آندھرا پردیش کی ایک مندر میں ڈوب سکتا ہے لیکن کہاں جاتا ہے پیسہ کہاں جاتی ہے دولت اور بمبئی کے اندر گنیش کی جب پوجا ہوتی ہے اور وہاں جو پرساد چڑھایا جاتا ہے دنیا بھر کے عمرہ کروڑوں ڈالر اس کے قدموں کے اندر نچھاور کرتے ہیں بڑے پیسوں کا گھپلا کرنے والے گھوٹالا کرنے والے یہ پنڈت ہیں یہ مندر کے مالکان ہیں ایودھیا میں گیا تھا جہاں پر بابری مسجد ہے لوٹ کرا کر میں نے بتایا تھا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر قتل کے مقدمے کسی عدالت میں چل رہے ہیں تو ایودھیا اجودھیا کی عدالت میں چل رہے ہیں کہ ایک مندر کا پنڈت دوسرے مندر کے پنڈت کو اس لیے قتل کرتا ہے کہ تاکہ وہاں کی جائیداد کو ہڑپ لے کہیں مدرسوں میں خبر سنی کئی مسجدوں میں خبر سنی سب سے بڑے دہشت گرد سب سے بڑے دیش وروی سب سے بڑے ملک کے ڈاکو اور مذہب اور دھرم کے نام پر ڈاکہ ڈالنے والے یہی لوگ ہیں لیکن آج کوئی ہے جو ہمت کے ساتھ برسر عام اعلان ڈنکی کی چوٹ سے دن کے اندر یہ کہے کہ صاحب یہ دہشت گرد ہیں یہ دھرم کے آڑ کے اندر دھرم شالہ چلا کر سیکس کا کاروبار کرتے ہیں کسی مدرسے کی محتمین کا ریکارڈ آیا کسی مولوی کا ریکارڈ آیا کسی مفتی کا ریکارڈ آیا اور کسی اللہ کا ریکارڈ آیا مشرق سے لے کر مغرب تک تمہارے کارنامے اتنے سیاہ اور اتنے کالے اور برے منگل کے اندر اسی سال کے ایک معذ صاحب سی ایم عبد اللہ کو قتل کر دیا نوجوانوں کو مارتے تھے یہ ہم کہتے تھے چلو بھی یہ جو ہے نوجوان دہشت گرد ہے یہ نوجوان لشکر طیبہ کا ہے یہ نوجوان بارڈر پاس جو ہے ٹریننگ لے کر وہ اسی سال کے بوڑھے نے کیا بگاڑا کون ان کو دہشت گرد کہنے والا حیال اور سلاح تو خیر من النوم نو میں جس کی ساری زندگی گزر گئی دو روپے ڈھائی روپے مرغی کاٹ کر پیٹ پالنے والا یہ کیسے دہشت گرد ہو گیا سلمان ڈرتا ہے آج کہ ہمیں دنیا والے دے یہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں یہ سب سے بڑے ڈاکو ہیں سب سے بڑے گھٹالا کرنے والے مندروں کے پراپرٹی میں اور انکم کے اندر گھٹانا کرنے والے ہیں حضرات ان حالتوں کے اندر میں نے بتایا کہ ہمارے لیے صرف ایک راستہ ہے اس راستے کو دنیا کی کوئی حکومت نہ تالا ڈال سکتی ہے نہ دروازہ بند کر سکتی ہے آپ تو جا نہیں سکتے میں اور آپ افغانستان نہیں جا سکتے فلسطین نہیں جا سکتے عراق میں نے کہا آخری درجہ روزہ رکھنے کا بھی رکھو صحت بھی بنے گی ثواب بھی ملے گا اور نیت یہ ہو یہ اللہ جب تک ان عالم اسلام کے مجاہدوں کو تو غلبہ نہیں دے گا جان دینی چاہیے تھی اولاد دینی چاہیے تھی لیکن روزہ رکھ رہا ہوں اس نیت کے ساتھ ان کے غلبہ ہونے تک تا حیات میں روزہ رکھتا رہوں گا یا ایک دو رکعت سلاۃ الحاجت پڑھتا رہوں گا یا کچھ سب کا خیرات کرتا رہوں گا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کر رہے ہوں گے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اگر یہ بھی نہ ہو تو میں نے بتایا ایک نماز ہے جس کا نام کن فیا کن ہے اللہ نے دنیا کو جو بنایا میٹیریل کی ضرورت نہیں ہم عمارت بناتے ہیں میٹیریل کی ضرورت ہے ہم گاڑی اسمبل کرتے ہیں فریج اسمبل کرتے ہیں میٹیریل کی ضرورت اللہ نے کہا آسمان کو بن جا تو بن گیا زمین کو کہا بن جا تو بن گئی ویسے ہی نماز اس میں طاقت و قوت ہے باطل کو کمزور کرنے کی حق کو بول بالا کرنے کی باطل کو منہ کالا کرنے کی لیکن ایک خاص نواز ہے اس کا نام ہی ہمارے اکابرین اور بزرگان دین نے کن فون رکھا یعنی یہ نماز پڑھو اور ہمارے مقدر میں وہ کام خیر ہے تو پھر دیکھ لینا کرنٹ ہے بجلی ہے سوچ بھی صحیح ہے فین بھی صحیح ہے تو آپ سوئچ ڈالنے کے بعد فین کو نہیں دیکھتے کہ فین چل رہا نہیں چل رہا سوئچ آن کرنے کے بعد لائٹ کو نہیں دیکھتے گیر ڈالنے کے بعد پہیے کو نہیں دیکھتے پہیا گھوم رہا نہیں ہو گاڑی بڑھ رہی ہے یقین یہ نماز کے بعد یقین کے مسئلہ حل ہے اس نماز کے لیے منگل کا دن گزر کر جو رات آتی ہے اس رات کو چارشمبے کی رات کہتے ہیں عربی میں اسلام میں رات پہلے اور دن بعد میں آتا ہے منگل کی دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے چارشمبے کی وہ رات اور جمعرات بلکہ جمعہ کی رات چار شمبے کی رات اور منگل کی رات یعنی پیر کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئی اور منگل کے دن کے بعد اور چار شمبے کے دن کے بعد جمعرات کے دن کے بعد تین راتوں کے اندر تحجد کے وقت دو رکعت نماز پڑھنا ہے جمعرات سے گنے جمعرات چار اور منگل ان تین راتوں کے اندر جمعہ گزرنے کے بعد والی رات نہیں جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئی وہ چار شمبا کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئی ہوا اور منگل کا دن گزرنے کے بعد یہ تین راتوں کے اندر دو رکعت نماز پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری رکعت کے اندر اللہ کا سورا سو مرتبہ اب گنے کیسے اپنے جو انگلیاں ہیں ان انگلیوں کو دبائے تو دس ہو گئی دس انگلیاں آپ نے دبائی تو پھر دوبارہ آپ ایک کام کریں کہ ان دس انگلیوں کو دبائیں تو بیس ہو گیا تو دس مرتبہ جب دبائیں گے کم سے کم دستوں گننا ہی پڑے گا خدا نہ کوئی بھلکڑ کا مریض ہے اور کسی شکل میں ہو ہی نہیں سکتا گن ہی نہیں سکتا اور گننے میں گڑبڑ ہوتی رہے گی ایک چھوٹی سی تصویر لے لے حالانکہ وہ عمل صغیر ہے وہ لے سکتا ہے بعد البا نے اجازت دی بہتر ہے بغیر تسبیح کے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سو مرتبہ کل ولہ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سو مرتبہ الولہ حزب معمول نماز پڑھے سلام پھیرے سلام کے بعد سو مرتبہ درود پاک جو درود شریف یاد ہو نماز کا درود ہو یا جو درود آپ پسند کرے جب کبھی کوئی عمل بتایا جائے تو درود اپنے آپ ایڈ کر لینا اس میں جب سالن بنانے کوئی سالن بتایا جائے نمک جیسے خود بخود ایڈ ہو جاتا ہے چائے کی بات کہی جائے تو اس میں دودھ پتا ایڈ ہو جاتا ہے تو ایسے کوئی بھی عمل ساری زندگی آپ کو بتایا جائے پہلے اور آخر درود پاک لازم ہے نماز کے بعد سو مرتبہ درود پاک پڑھیں استقبل اللہ ربی من کل الی اسے سو مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد یا الاثرات منبر الظلمات یہ چھوٹا جملہ ہے اب کیا کرنا ہے اپنی ٹوپی یا اپنا امامہ سر پر ہے عورت ہے اپنا دوپٹہ نکالے کمر اپنے موڑے پر ڈالے غیر محرم نہ ہو اور اپنے سر یا کو خالی کر کر اپنے انگلیوں کو ملا کر اپنے جو ہے گردن پر جیسے قیدی رکھتا ہے ایسے ڈال کر گردن کو رگڑے اور اسی مرتبہ یا دعا یہ دعا پڑھے یا مسہل الاسرات و یا منور الظلمات خوب روئے خوب گر گڑائے سو مرتبہ درود سو مرتبہ استغفار اب پھر اس کے بعد اپنی ٹوپی امامے کو مسلح پر رکھے اپنے ہاتھ کو باندھ کر قیدی کی طرح اپنے اپنے گردن پر رکھ کر رگڑے اور اللہ کے دربار میں خوب روئے اسی مرتبہ دعا پڑے یا مسہل الاثرات و یا منور الظلمات پھر اس کے بعد سجدے میں جا کر جو مقصد ہے اس مقصد کو گن کر اسی مرتبہ اے اللہ مقدمے میں کامیابی دے اے اللہ میرے گردے میں جو پتھر آئے اس کو نکال دے اے اللہ برین ٹیومر ہے دور کر دے اے اللہ شوگر ہے دور کر دے اے اللہ نمک ہے دور اسی مرتبہ خاص اس حاجت کا تذکرہ کر کر خوب رو کر یقین کے ساتھ جیسے کہ میں نے کہا کہ گاڑی آپ چلا رہے گیئر ڈالنے کے بعد شک کر کر کوئی پہیوں کی طرف دیکھتا نہیں کہ پہیا چل رہا ہے انجن میں آواز آ رہی ہے نہیں بلکہ یقین ہے سو فیصد یقین یہ نماز کن فیقون کہ آپ نے پڑھی منگل کی رات گزرنے کے بعد چار شمے کی رات گزرنے کے بعد جمعرات کی رات گزرنے کے بعد ان تین راتوں میں اس عمل کو کرنا ہے ان شاء اللہ جن حضرات تک ایس ایم ایس ہمارا جاتا ہے اس میں اس دعا کو نماز کن فیقون کے بعد پڑھنا ہے کیونکہ ایس ایم ایس کے اندر عربی اردو میں ٹیپ نہیں کیا جا سکتا انگریزی میں لکھ کر آپ کی سہولت کے لیے انشاءاللہ اس نماز کو ایس ایم ایس آپ تک کر دیا جائے گا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور سب سے بڑی بات اللہ اس پر ہمارا ایمان بنائے اور اللہ اس پر ہمارا یقین بنائے ہماری کمزوری یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز پر ایس مارک پر ہمارا بھروسہ ہے لیکن اس قسم کی کوئی بات آتی ہے تو بھروسہ نہیں جتنا زیادہ یقین ہوگا اللہ اتنے ہی زیادہ اثرات اس کے اندر مرتب فرمائیں گے بے نمازی کا نکاح اپنی جورو سے باقی رہتا نہیں رہتا اگر باقی رہتا ہے تو کیا کہا امام شافی نے اگر نہیں باقی رہتا امام احمد نے کیا کہا اگر ٹوٹ جاتا ہے پیدا ہونے والی اولاد حلالی رہتی ہے یا حرامی رہتی ہے اور پھر ہم نے جو بات کہی کہ خواب میں دیکھا کہ شرمگاہوں پر مہر لگ رہی ہے اور زبانوں پر تالے لگ رہے ہیں تو پھر امام ابن سیری نے اس کا جواب کیا دیا یہ چیز باقی ہی رہ گئی ہے انشاءاللہ یہ اور نماز کی اہمیت اور چھوڑنے والے کی وعیدوں کے ساتھ عدی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ سے دعا ہے اللہ ہر بڑے چھوٹے کو نماز کی توفیق نصیب پروائے ہر مرد عورت کو نمازی بنائے اللہ بے نمازی کی لانت سے ہماری حفاظت پروائے گھر گھر میں مسلح بچائے مسجدوں کو آباد پروائے جو بے نمازی ہیں رب کائنات ان کے دل میں نماز کی محبت پیدا فرما دے آمین واہردان الحمد للہ رب العالمین